السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي جعلنا محافظا للحديث واتقانا من الرأي والتقليد والصلاة والسلام على سيدنا إمام إمام أهل الحديث محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين قد, قد قرأنا صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري على شيخنا حافظ محمد سليم حفظه الله فسمعنا وأجازنا قال حدثني الشيخ عبد الله ناصر الرحماني عن الشيخ جامع المعقول والمنقول حاكم علي الدهلوي عن الشيخ أحمد الله برتاب قوي عن الشيخ عن الشيخ السيد نذير حسين الدهلوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن الشيخ شاه مه... شاه عبد العزيز شاه ولي الله بن عبد العزيز عبد الرحيم الدهلوي عن الشيخ أبي طاهر محمد عبد السميع القردي عن أبيه إبراهيم بن حسن القردي عن الشيخ عن الشيخ أحمد بن محمد محمد القفافي عن الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد حمزة الرملي عن الشيخ عن الشيخ عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري عن شيخ الإسلام أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر حجر الأسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد أح زين الدين إبراهيم بن أحمد التراخي عن الشيخ عن الشيخ أحمد بن أبي طالب طالب الحجاري عن الشيخ عن الشيخ سراج الدين حسين بن المبارك مب... مبارك الزبيدي عن الشيخ عبد الأول عن الشيخ عبد عبد الأول عيسى بن شعيب شعيب ال... شعيب السنجري عن الشيخ أبي الحسن عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي عبد عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الشيخ عن أمير المؤمنين في الحديث عن أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي الجعفي البخاري قال قول باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل وهو العادل واما القاسط فهو الجائر قال حدثنا قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل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 ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القاسد فهو الجائر حدثنا احمد بن اشفاق قال حدثنا محمد بن عمارة بن انعمارت عن ابي ذرا ان ابي ذرا ان ابي هريره رضی اللہ تعالى عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقیل عطان فلمیزان سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم عزت مآب وزیلت الشیخ الاستاذ المحدث عبداللہ ناصر ناصران اللہ بطول الحیاتی حضرت مولانا محمد ابراہیم بھٹی صاحب اور اسی طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سلیم صاحب اور دیگر علماء کرام اور مشائق اعظام عزیز طلباء اور اس مجلس میں تشریف لانے والے بزرگان گرامی قدر ساتھی اور بھائیوں صحیح بخاری آخری حدیث کے باپ کے الفاظ اور آخری حدیث کے الفاظ آپ نے میری زبان سے بھی سماعت فرمائے ہیں اور عزیز طالب علم کی زبان سے بھی آپ نے سنے صحیح بخاری و اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اللہ کے بعد قرآن مجید کے بعد جو شرف جو فضل جو مقام اور جو مرتبت عطا فرمائی ہے دین کی اور کسی بھی کتاب کو یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل نہیں اور یہ ایسی بات ہے کہ جس پر علماء امت کا تقریباً اتفاق ہے سوائے اس دور کے سوائے اس دور کے کچھ سرزمائے قلیلہ چند گنے چنے افراد باقی جتنے بھی حضرات محدثین ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اس وقت تک وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین دین کا مجموعہ وہ یہی صحیح بخاری جسے حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے ہمیشہ کتاب کی عظمت وہ کتاب کے مصنف پر موقوف ہوتی جتنا بڑا مصنف ہو اور جتنا اس کا مقام اور مرتبہ ہو معلومات ہوں علم اور فدر ہو اتنی ہی پذیرائی اس کے علم کو اور اس کی محنت کو اور اس کی کوشش کو اور اس کے علم کو ہوتی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ علم و فضل کے اعتبار سے بھی وہ مقام حاصل ہے وہ شرف حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں اور ہم جانتے ہیں کہ حضرات محدثین رحم اللہ کے جو القاب ہیں مسنت کہتے ہیں کسی کو مسنت پھر کسی کو محدث کسی کو حافظ کسی کو حجت کسی کو شیخ الحدیث شیخ الاسلام اور کسی کو امیر المومنین فی الحدیث یہ حضرات محدثین کے کہنا چاہیے القاب اور یہ القاب ایسے ہی نہیں دے دیے جاتے ان کی صلاحیتوں کی بنا پر ان کا امتحان لینے کے بعد ہمارے اس دور میں جس طرح آسانید اکثر و بیشتر تقسیم ہوتی ہے وہ تو ایک رزوقہ بنا ہوا ہے مذاق بنا ہوا ہے اور نہایت افسوسناک مسئلہ ہے میں اس کا اشارہ ہی کرنے پر اکتفا کرنا کرتا ہوں ورنہ اس بارے میں بڑی ہی تکلیف دہ مثالیں موجود ہیں لیکن محدثین رحم و کو یہ جو القاب دیے جاتے ہیں یہ بغیر امتحان کے بغیر تجربے کے اور بغیر تحقیق کے نہیں دیے جاتے سب سے بڑا لقب امیر المومنین فی الحدیث کا ہے اور امیر المومنین پھر حدیث کا لقب لکھا ہے علماء نے کہ پندرہ محدثین ہیں جن کو یہ لقب ملا ہے امیر المومنین فی الحدیث لیکن اسن الابین میں حافظ ابن رشید فہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری امیر المومنین فر حدیث نہیں بلکہ امیر و عمرائل مومنین فی الحدیث ہیں بات سمجھے کوئی امیر و عمرائل مومنین فی الحدیث یعنی جتنے امیر المومنین فی الحدیث ہیں جن کو کہا گیا ہے امام یا بن سعید ہیں امام شعبہ ہیں سفیان سوری ہیں امام مالک ہیں احمد بن امبل ہیں ان حضرات کو جو امیر المومنین فر حدیث کہا گیا ہے ابن رشید کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین نہیں بلکہ امیر و امرا المومنین فر حدیث اور حافظ ابن اجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں جو بات کہی ہے کہ محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردسبہ الجوفی ابو عبداللہ الجوفی البخاری جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث بہت بڑا لقب امام الدنیا فی فقہ الحدیث کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا مقام اور مرتبہ کسی مصنف کا ہوتا ہے اس کی کتاب کا بھی اسی اعتبار سے درجہ اور مرتبہ سمجھا جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عجیب اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ان کو شرف و فضل سے نوازا اور اس مرحلے پر اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا جس وقت خیر القرون کا دور بالکل اختتام پذیر ہو رہا تھا خیر القرون کا دور کون سا ہے خیر ناس سے کرنی سم اللہ یلو نہ ہوں الدینہ اللہ نہ ہوں صحابہ کا تابعین کا اور اطباء تابعین اس کے بعد نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر پھیل جائے گا فتنے و فساد وہ عام ہو جائیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اطباء و تابعین سے بھی استفادہ کیا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اسی وجہ سے سلاسیات احادیث میں پائی جاتی ہیں صحیح بخاری میں امام بخاری کی سلاسیات بھی اسی بنیاد پر ہے گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فتنوں کے دور کے ابتدا میں اللہ حد الجلال نے پیدا کر کے آنے والے تمام فتنوں کے شد باب کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تاکہ یہ آنے والے فطروں سے آگاہ بھی فرمائیں اور آنے والے فطروں سے کا سدباب باب بھی کریں اور یہ پھر اپنی جگہ ایک حقیقت ہے امر واقعہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کیا ہے اس دور کے جتنے فتنے تھے جتنے بد فرق تھے ان تمام فرق کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے اور بغیر نام لیے رد کیا ہے مرجیا ہوں جامعہ ہوں معتضلہ ہوں روافظ ہوں خارجی ہوں ان تمام کا رد کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصحیح صحیح میں عقائد کے اعتبار سے بھی دوسرے مسائل کے لحاظ سے بھی یعنی فتنوں کے دور کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کام لیا ہے اور امت کے ہاتھوں یہ کتاب تھمائی ہے تاکہ امت اس کتاب کو پڑھے اس سے استفادہ کرے اور فطروں سے محفوظ رہے اور امت فطروں سے محفوظ رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ ہو و تعالیٰ نے جس شرف و فضل سے نوازا اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ امام محمد بن سلام دی کندی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور یہ محمد بن سلام ہیں محمد بن سلام نہیں یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے علماء نے لکھا ہے محدثین نے اور یہ مستقل ایک موضوع ہے جس کو ایم فن نے مختلف و مختلف کے نام سے متعارف کروایا ہے کہ نام ایک جیسا ہے لیکن پڑھنے میں کیا ہے وہ مختلف لکھنے میں ایک جیسے پڑھنے میں مختلف اب سلام اور کس کے ساتھ سلام پڑھ لکھنے میں تو ایک ہی جیسے یا بشیر ہے ابا شیر یہ بشیر بھی ہے بشیر بھی ہے یسیر بھی ہے نسیر بھی نقطوں کا فرق باقی لکھنے میں یہ لفظ ہم جن سے ایک ہی قسم کا ہے اور اسی فن کو کہتے ہیں الم والمختلف تل تو امام محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ یہ سلام ہے سلام نہیں حتیٰ کہ امام ابن ناصر ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ دمشقی نے ابن الناصر الدین دمشقی نے مستقل ایک کتاب لکھی رف الملام امن خففا شیخ البخاری محمد ابن سلام یہ ابھی تک چھپی نہیں ہے لیکن علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے الاقمال جو امام ابن معقولہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر سب سے جامع کتاب اس کے حواشی میں اسی محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں اس کتاب کا خلاصہ دیا ہے چوتھی جلد میں اکمال کی چوتھی جلد میں تو یہ محمد بن سلام ہیں ان کے علاوہ باقی چار اور ہیں محمد سلام ایک سلام بن ابل حقیق ہیں جو یہودی تھے جن کو نبی علیہ السلاۃ السلام نے اس کی گستاخی کی ورا پر صحابہ نے قتل کیا تھا دوسرے عبداللہ بن سلام جو یہودی مسلمان ہوئے تھے تیسرے سلام بن محمد ہیں اور چوتھے محمد بن عبد الوہاب بن سلام محمد بن عبد الوہاب بن سلام یہ جو عبداللہ بن سلام یہودی سے مسلمان ہوئے سے ابھی ہیں ان کے بیٹے یوسف بن عبداللہ بن سلام ہیں لیکن ہیں تو عبداللہ بن سلام ہی کے بیٹے اس لیے بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ یہ پانچ سلام ہیں باقی جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہیں سلام ہیں امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں بلکہ بعض تو یہ کہتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لغت یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اسی امام ابو عبید قاسم بن سلام سے لیتے ہیں حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے یہ بھی محل نظر ہے تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہی محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں تو سلیم بن مجاہد ان کے پاس آئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے امام محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ یہ بخارا کے کبار محدثین میں شمار ہوتے تھے معمولی آدمی نہیں ہے الامام اور شیخ الاسلام ان کا لقب ہے اور اہل بخارا اب کہتے تھے خوراشان کے ساتھی کے فی خوراشان قرضان ہے کہ خوراسان میں دو کنز دو ہیں ایک خزانہ علم کا محمد بن سلام کے پاس ہے اور دوسرا علم کا خزانہ امام اسحاق بن رہوے کے پاس ہے یعنی امام اسحاق بن رہوے کے ہم پلہ تھے اور ان سے پڑھنے والے عظیم بات یہ بھی ہے کہ ان سے پڑھنے والے صرف انسان نہیں تھے بلکہ جن بھی ان سے پڑھتے تھے حدیث امام محمد بن سلام سے جنات نے بھی پڑھی حتیٰ کہ ایک دفعہ جنات کی ایک جماعت آئی اور امام محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگی کہ امام صاحب ہم بھی آپ سے پڑھتے ہیں مگر ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جتنے انسان شاگرد ہیں نا ان سے ہماری تعداد زیادہ ہے ہم تعداد میں ان سے زیادہ آپ سے پڑھتے ہیں تو یہ معمولی آدمی نہیں ہے محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث امام اور شیخ الاسلام ان کا لقب جس طرح کے حافظ رابی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و علام نوبرا میں لکھا ہے انہیں کے پاس سلیم بن مجاہد جب آئے تو وہ فرمانے لگے امام محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں تمہیں لڑبی یا فض و الف الفحدیث کہ میں تمہیں ایک بچہ دکھاتا اب سبین کا لفظ ہے یہاں سمجھ رہے ہیں نا بات سبین میں تمہیں ایک بچہ دکھاتا نوجوان نہیں بڑا نہیں عمر رسیدہ نہیں بڑی عمر کا نہیں بچہ جس کو بچہ کہتے ہیں میں بچہ آپ کو دکھاتا جو ستر ہزار احادیث کا حافظ ہے سلیم بن مجاہد حیران رہنے لگے کہ وہ بچہ کون ہے کہ جو اس کو ستر ہزار احادیث یاد ہیں یہ نکلے اور اتفاق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی پوچھا بیٹا پتا چلا ہے کہ آپ کو ستر ہزار حدیث یاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ کا فضل ہے ستر ہزار احادیث یاد نہیں ہیں ستر حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ اور تابعین ان کی وفات ان کی پیدائش اور ان کے حالات بھی مجھے معلوم یعنی صرف متن ہی نہیں یاد بلکہ ان متون کی جو اسانید ہیں ان اسانید کے جو راوی ہیں ان راویوں کے بارے میں بھی مجھے اللہ کے فضل و کرم سے پوری پوری معلومات حاصل ہیں اور یہ ابھی کیا ہے بچے ابھی کیا ہے یہ محمد بن سلام کے رحمت اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق یہ ابھی بچے ہیں اور یہی امام محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر کبیرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب دیتے ہیں اور کتاب دے کے فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل اس طرح کرو کہ اس کتاب پر نشان لگا دو جس روایت پر آپ مطمئن ہیں اس پر نشان لگا دو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب کا جائزہ لیا اور امام بخاری اس پر اشارہ کر دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا اشارہ لکھ رہے ہیں اب جس پر اشارہ کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ روایت صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یعنی امام محمد بن سلام جو ان کے استاد ہیں ان کے مسودے پر ان کی مسند پر ان کی کتاب پر وہ بعد میں اس پر کیا لکھتے ہیں حاد حاد الحدیث الحدیث لم لم جرد جرد الفتح الفتح وہ حاد الحدیث رد الفتح اس حدیث پہ نوجوان راضی ہے اس حدیث پہ نوجوان راضی نہیں ہے اب سمجھیے یہ بھی فتح ہے ابھی شیخ نہیں ہے کوئی بڑا کہ اس پر یہ نوجوان راضی ہے اور اس پر یہ نوجوان راضی نہیں ہے ساتھیوں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے یہ نوجوان کون ہے محمد بن سلام کہتے ہیں کہ وہ محمد بن اسماعیل ہے لم مسلح جس کا جس جیسا اور کسی آدمی نے دیکھا نہیں ایسا ہے وہ محمد بن اسماعیل کہ اس جیسا کسی نے دیکھا نہیں یہ تبصرہ ہے امام محمد بن سلام رحمت اللہ علیہ کا جو ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے بھی ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ متاثر اس طرح ہے اور ان کے بارے میں تاثر بھی دیتے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھیں امام محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں باقی امام محمد بن یوسف ریابی ہے رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں سرد میں آپ نے پڑھی ہے سرد ماشاءاللہ اللہ یہ محمد بن یوسف بھی معروف دو ہیں ایک استاد ہے امام بخاری کے ایک امام بخاری کے شاگرد جو شاگرد ہیں وہ فریابی ہیں جو صحیح بخاری کے راوی جو استاد ہیں وہ محمد بن یوسف یا شاگرد ہیں وہ فربری فرابری ہیں اور استاد محمد بن یوسف فریابی ہیں یہ محمد بن یوسف فریابی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس امام بخاری رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے گئے اب امام محمد بن یوسف کیا کہتے ہیں کہتے ہیں حدثنا سفیان حدثنا سفیان عن ابی غروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب محمد بن یوسف فرماتے ہیں اپنے تمام حلقہ تلمس سے مخاطب ہو کے کسی نے سمجھا ہے کہ یہ ابو روا کون ہے ابو الخطاب کون ہے ہاں؟ یہ ابو حمزہ کون ہے سب خاموش سب خاموش حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ استاد محترم اجازت ہو تو میں وضاحت کروں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت ملنے پر امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو عروہ سے مراد معمر ہیں اور ابو الخطاب سے مراد قطادہ بن دیامہ ہیں اور ابو حمزہ سے مراد حضرت انس ابن مالک ہیں اور امام سفیان سوری اسی طرح اپنی سند میں مشائق کے نام کی بجائے کنیتیں ذکر کر دیتے اندازہ کیجئے کہ یہ تعلیم کے دوران اساتذہ سے پڑھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی یہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی اور یہ صرف امام بخاری نہیں امام بخاری کے والد بھی وقت کے بہت بڑے محدث سے اور بہت بڑے عالم تھے اسماعیل بن ابراہیم اللہ اکبر کبیرہ بڑی عجیب بات ہے کہ آمد بن حفظ ابو حفظ کبیر اب مشاہد سمجھتے ہیں کہ یہ آمد بن حفظ ابو حفظ کبیر کون ہے یہ کون ہے مشاہد سمجھتا ہوں سمجھتے ہیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آمد بن حفظ رحمت اللہ علیہ یہ ان کو خواب آیا خواب کیا آیا کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی علیہ السلام السلام تشریف فرما ہے اور ان کے پہلو میں ایک عورت بیٹھی رو رہی اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ رو جس وقت میں فوت ہو جاؤں گا تب رونا اب نہ رو آمد بن حفظ کہتے ہیں میں نے بخارا میں ڈھونڈا کہ اس خواب کی تعبیر کس سے پوچھو اس خواب کی تعبیر کس سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے احمد بن حفظ کہتے ہیں مجھے اسماعیل بخاری نظر آئے میں ان سے یہ کیا اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہوں انہوں نے کیا تعبیر دی وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا ہے کہ ابھی میری سنت زندہ ہے جب میری سنت فوت ہو جائے گی تب رونا اب تو میری سنت زندہ ہے کیوں روتے ہو سنت قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے جب میری سنت ختم ہو جائے گی تب رونا تو یہ احمد بن حفظ نے اپنے خواب کی تعبیر کس سے پوچھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد امام بخاری کے والد بھی صاحب علم تھے امام عبداللہ ابن مبارک سے مسافت دی ہے امام مالک اور امام حماد بن زید رحمہ اللہ سے انہوں نے تلمد حاصل کی ہے خود امام بخاری نے اور سکات ابن حبان میں ان کا تذکرہ موجود ہے اور یہی آمد بن حفظ ہے دیکھیے ان سے امام بخاری نے بھی پڑھا ہے بات کی بات تو چھوڑے نا جو کہا ہے سرخسی نے بعد میں اس کو تو چھوڑے اس بات کو آمد بن حفظ کی مجلس میں امام بخاری گئے ہیں خود امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے آمد بن حفظ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں امام سفیان کی کتاب الجامع کی کی جامع سفیان اس کی قرآد کی اب ہوا کیا کہ استاد پڑھتے ہیں اور استاد آمد بن حفظ پڑھتے ہوئے انہوں نے ایک لفظ ایسا پڑھا میرے پاس جامع سفیان کا وہ نسخہ تھا جو گھر میں میرے والد صاحب کا تھا جو میرے والد صاحب کا تھا میں نے اس نسخے پر دیکھا تو میں نے کہا شیخ اپنے نسخے کی مراجت کیجیے آپ جو پڑھتے ہیں صحیح نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں صحیح نہیں ہے فراجا تو ہوں میں نے کہا مراجت کیجیے آپ اپنے نسخے کی انہوں نے دوبارہ پڑھا میں نے دوسری بار پھر ان کو وہی ٹوک دیا تیسری بار پڑھا تو انہوں نے پھر تیسری بار وہی غلطی کی اور میں نے پھر ان کو آگاہ کیا کہ یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں درست نہیں پڑھ رہے وہ کہتے ہیں یہ بچہ کون ہے آمد بن حفظ پوچھتے ہیں یہ بچہ کون ہے تو مجھے بتلایا انہیں بتلایا گیا کہ یہ اسماعیل بن ابراہیم کا بیٹا ہے یہ اسماعیل بن ابراہیم کا بیٹا ہے آمد بن حفظ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسماعیل بن ابراہیم کا بیٹا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے مستقبل میں ایک بڑا انسان بنے گا ہاں بڑا انسان بنے گا نہیں یعنی طالب علمی کے دور میں اس قسم کے تبصرے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے اساتذہ کے تھے پھر امام اسحاق ابن رحبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اللہ اکبر کبیرہ امام کوتعبہ بن سعید ہیں رحمۃ اللہ علیہ امام علی بن مدینی ہے امام احمد بن حنبل ہیں امام یا ابن معین ہے ان امام محمد بن بشار البندار ہیں ان تمام حضرات نے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاثرات دیے ہیں وہ ایک مستقل باب ہے مستقل باب ہے جو امام قطبہ بن سعید یا امام اسحاق نے رحمۂ یا دوسرے محدثین رحمہ اللہ نے دیا ہے لیکن ان تمام اس ساری تفسیر کو میں نظر انداز کرتا ہوں چھوڑتا ہوں آگے بڑھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں یہ دیکھئے خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ہزار اسی اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے ایک ہزار اسی اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے اور ان ایک ہزار اسی اساتذہ میں سے کسی کے علم اور فضل کا دبدبا اور روپ میرے قلب و فکر پر نہیں سوائے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سوائے علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اب اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ کان الناس یکتبون و و لباسہ و کل ما یقول و ما یفعل کہ امام علی بن مدینی کا بیٹھنا اٹھنا لباس جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں لوگ اس کو دیکھ کے لکھتے تھے کہ علی بن مدینی کیا بولتے ہیں علی بن مدینی کیا کرتے ہیں علی بن مدینی لباس کیسا پہنتے ہیں علی بن مدینی بیٹھتے کس طرح کیا مطلب اس بات ذرا غور کیجئے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے اشارہ یہ ہے کہ علی بن مدینی کا لباس ان کی وضع قطع ان کا اٹھنا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا بولنا ان کا عمل کرنا وہ تمام تر سنت کا آئینہ دار تھا نبی علیہ السلاط اسلام کی پیروی میں اور آپ کی تابے داری یعنی ہر بات امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کی وہ کیا تھی سنت کی تابے داری اور سنت کی پیروی میں تھی تعلیم صرف پڑھنے سے نہیں آتی میرے بھائیوں تعلیم صرف سنت پڑھنے سے نہیں آتی کتابیں تعلیم عمل دیکھنے سے بھی آتی ہے عمل دیکھنے سے آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا فرماتے ہیں جہاں وہ یہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو یہ کرتے دیکھا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہنتے دیکھا آپ کو کھانا اس طرح کھاتے پانی اس طرح پیتے دیکھا یعنی عملی تعبیر بھی وہ کیا ہے وہ سنت تو اسی عملی تعبیر جو نبی علیہ السلام کی فیلی سنت تھی وہی فیلی سنت گویا صحابہ محدثین رحم اللہ اس کے آئینہ دار یعنی جو نبی علیہ السلام کی فیلی سنت تھی سمجھ رہے ہیں نا اسی فیلی سنت تھی محدثین رحم اللہ وہ کیا تھے آئینہ دار تھے اسی دار تھے اسی فیلی سنت تھے اسی لیے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تاثر دیا ہے اور یہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب بات پہنچی کہ آپ کے بارے میں محمد بن اسماعیل یہ کہتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے فرمایا دا اس کی بات چھوڑو اس نے تو اپنے جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں اللہ اکبر کبھی یعنی محمد بن اسماعیل بخاری کے بارے میں امام علی بن مدینی اب استاد ایک ہزار اسی اساتذہ ان اساتذہ میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں ان اساتذہ میں علی علی بن بن مدینی کے علاوہ امام محمد بن حنبل بھی ہیں محمد بن بشار بھی ہیں ابن ابی شہبہ بھی ہیں اور یا بن معین بھی بھی ہیں یہ یہ اسحاق ابن کبار محدس رحم لیکن ان تمام میں سے چناؤ کس کا ہے امام بخاری کے نزدیک انتخاب کس کا ہے علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ علی بن مدینی اللہ علیہ اللہ اکبر اس وقت ان کی تمام کتابیں مفقود ہیں سوائے ایک کتاب ایلل کا کچھ حصہ باقی ہے جو چھپا ہوا ہے میرے طالب عزیز بھائی اگر ان کی کتابوں کی فرش دیکھنا چاہیں تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت و روح الحدیث دیکھیں پورے ایک صفحے پر امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ہیں جو علوم الحدیث کے ایک ایک فن پر انہوں نے مرتب کی ایک ایک فن پر امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ نے لیکن سوئے اتفاق اللہ کو منظور نہ تھا وہ کتابوں کو اپنے کمرے میں بند کر کے سفر پہ گئے اور پیچھے سے وہ دابت الرد دیمک اور سلیمان علیہ السلام کے آسے کو کھا جانے والا ہاں، اس نے حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کے کتب خانے کو بھی چٹ کر دیا اور سوائے ایک چیز کے باقی رہ گئے سوائے ایک چیز کے باقی رہ گئے اللہ اکبر کبیرہ تو خیر امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کے اس اثر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کے تبصرے سے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا اللہ اکبر کبیرہ اس لیے جتنا بڑا مرتبہ ہے جتنا بڑا مقام ہے اس کا کام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب یہ اتنی ہی بڑی ہے جتنا امام بخاری کا مرتبہ ہے جس طرح یہ کہا گیا ہے نا کہ امام بخاری امیر و امرائل حدیث ہیں اسی طرح صحیح بخاری کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وعدہ کتاب اللہ البخاری کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین مجموعہ ہے تو وہ کیا ہے صحیح بخاری اب یہ بات ابن الصلح نے کہی تھوڑی سی تفصیل بھی سن لیں مغلطائی نے اس پر محاکمہ کیا حافظ مغلطائی نے کہا کہ نہیں اس سے پہلے معطا ہے اس سے پہلے معط ہے عراقی اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ امام مسلم امام مالک کا جو معطہ ہے اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو صحیح بخاری کی ہے اس لیے کہ معطا میں بلاغات بھی ہیں مراسیل بھی ہیں منقطعات بھی ہیں اور وہ ان سب سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع وہ نہ مراسیل ہے نہ بلاغات نہ منقطعات ہے بلکہ امام بخاری کا موضوع مسانید ہے امام بخاری کا موضوع کیا ہے وہ مسانید ہے اس لیے کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو ہے اس دور میں اس دور میں جس کو میں چودہویں صدی کی بدت قرار دیتا ہوں چودہویں صدی کی بدت قرار دیتا ہوں اس دور میں بعض حضرات نے لکھا کہ جناب کے مقابلے میں سب سے پہلی کتاب سے ہی کتاب الاثار ہے کتاب الآث کو کتاب الاثار کے مقابلے میں معتع کی پوزیشن وہی ہے جو بخاری کے مقابلے میں مسلم کی ہے یعنی کتاب الاثار بمنزلہ بخاری ہے اور کتاب بمنزلہ مسلم کی ہے سمر ہے یا بات سمر ہے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بات اس صدی میں کہی جانے لگی اس دور میں کہی جانے لگی حالانکہ کتاب الاثار میں اگر اس پر تبصرہ کیا جائے تو ایک مستقل اس کے لیے مجلس چاہیے آپ اندازہ کریں کہ اسی کتاب میں سعید بن مرزبان جیسے محمد بن زبیر جیسے ابان بن ربی ایاد جیسے اور جبارہ بن مغلط جیسے متروک اور کذاب راویوں سے روایات موجود ہیں اور اسی کتاب میں وہ روایات بھی ہے جن کی کوئی اصل موجود نہیں ہے کوئی اصل موجود نہیں ہے میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں ایک بات برا... یہاں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات یہاں آپ کے کراچی میں سے نکلی یہ حضرت آپ کے کراچی سے بات نکلی ہے اور وہ پھیل رہی ہے اب یہ سب کچھ آگے پھیلایا جا رہا ہے اب نئی کتابیں جو چھپ رہی ہیں وہ یہی کہی جا... کہا جا رہا ہے ان کتابوں میں لکھا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا صحیح مجموع ہوا وہ کتاب الاثار ہے حتیٰ کہ کتاب الاثار کی پیروی امام مالک نے معطا میں کی ہے بخاری صحیح ترین پہلی مجموع کتاب نہیں ہے ایک سوال یہ ہے کہ معطا میں کتاب الاثار میں جہاں دوسری روایات ہیں وہاں ایک روایت کیا ہے امام صاحب روایت کرتے ہیں کس سے سعید بن جبیر سے سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ بتلائیے نبی علیہ السلاط السلام نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی پڑھی ہے تو کتنی پڑھی ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے چار رکھتے پڑھی کتاب اللہ میں کیا ہے چار رکھتے پڑھی ہیں سنت کیا ہے سعید بن ان عبداللہ ابن عمر سعید بن ان عبداللہ ابن سعید بن جبیر وقت کے بار تابعین میں شمار ہوتے ہیں عبداللہ بن عمر سے آبی رسول ہے سند دونوں کے سکا ہونے میں کوئی کلام کی گنجائش نہیں ہے لیکن میں سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بیت اللہ میں گئے کب ہیں شیخ صاحب تشریف فرمائے کہ عبداللہ بن عمر بیت اللہ میں داخل ہی نہیں ہوئے بلکہ صحیح بخاری میں کیا ہے عبداللہ بن عمر نے حضرت بلال سے پوچھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کتنی رقط بیت اللہ میں پڑی ہے تو حضرت بلال نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے دو رقطے پڑی صاحب اسی طرح بخاری شریف میں ہے یا نہیں عبداللہ بن عمر حضرت بلال سے پوچھتے ہیں اور بلال کہتے ہیں کتنی رقطیں پڑھی ہیں دو رکھتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو اس دور میں اثاخ کتب میں سے کہا جا رہا ہے اثا اور کتب قرار دیا جا رہا ہے اس کتاب میں تو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے چار رکھتے پڑی ہیں اس کا اس کی دلیل کیا ہے اس کا ثبوت کا ہے یہ پھر غلطی کس کی ہے اب سوال یہ ہے غلطی کس کی ہے یہ غلطی سعید بن جبیر کی ہے یہ معذ اللہ عبداللہ ابن عمر کی ہے کسی کی غلطی تو متعین کرو کس نے یہ غلطی کی ہے ماننا پڑے گا اس کی غلطی ہے جس کو محدثین سید الحفظ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ ماننا پڑے گا کہ یہ اس کی غلطی ہے جس کو حضرات محدثین سعید الحفظ کہتے ہیں جو سعید بن جبیر سے روایت کرنے والا ہے اس لیے جرم اس کے ہے اور یہ صحیح ترین روایت کے منافی ہے بخاری اور مسلم اور پورے ذخیرہ حدیث میں صرف یہی روایت ہے کہ حضرت بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے صرف دو رکھتے پڑی یہ ہے مثال ایک ایک مثال اور اس قسم کی اور بھی مثالیں بھی موجود ہیں اسی کتاب الاثار میں لیکن جو میں نے پہلے عرض کیا کہ پورا تبصرے کی گنجائش نہیں ہے صحیح کتاب صحیح مجموعہ وہ کون سا ہے وہ صحیح بخاری ہے اور یہ میں ہم نہیں کہتے محدثین نے کہا ہے یہ بات کہی ہے امام امام نسائی نے یہ بات کہی ہے امام دار پتنی نے یہ بات کہی ہے ابو احمد الحاکم نے یہ بات کہی ہے امام بحقی نے اللہ اکبر کبیرہ اور ان تمام کے اقوال ان کا احاطہ بھی مشکل ہے ممکن نہیں ہے کہ انہوں سب حضرات نے کیا کہا ہے صحیح بخاری کے بارے میں لیکن اتنی بات میں عرض کروں کہ صحیح بخاری جو صحیح ترین مجموعہ اب اس حوالے سے ایک بات دیکھیے اعتراض کرنے والے تو جو چاہے اعتراض کریں لیکن لطف تو تب ہے کہ جب اعتراض میں کچھ وزن موجود ہو اعتراض کرنے والے تو قرآن مجید پر بھی محترض رب الجلال پر بھی محترس ہیں جو ملحدین ہیں زندیق ہیں تو کیا ان کے اعتراضات کی کوئی وقت ہے نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ اعتراض کی پوزیشن کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ کتاب ہے مقابلے میں دوسری کتابیں بھی ہیں صحیح کے نام پہ صحیح امام مسلم کی کتاب بھی موجود ہے صحیح کے نام پہ ابن السکن بھی ہے صحیح کے نام پہ ابن جارود بھی ہے صحیح کے نام پر اللہ آپ کا بھلا کرے ابو اوانا بھی ہے صحیح کے نام پہ استدراک کے نام پر حاکم بھی ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں صحت کا التظام کیا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان تمام حضرات نے صحت کا وہ اہتمام کیا اور ان کے نزدیک صحت کا وہی معیار ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے اس حدیث کو امام بخاری روایت کرتے ہیں اس کی ایک سند ہے یہی سند دیکھ لیں احمد بن اشقاب ہے محمد بن فضائل ہے عمارہ بن قاقا ہے ابو درا ہے ابھی ہے یہی سند دیکھیے اب اسی سند سے بالفرض فرض ایک روایت ابن جارود میں ہے ابن شکل میں ہے یا دوسری کتابوں میں ہے جن پر صحت کا اطلاق ہے تو کیا محدثین کے نزدیک ان کتابوں میں اسی سند کی روایت کے متن کی وہی پوزیشن ہے جو اس سند میں صحیح بخاری کے متن کی ہے نہیں ہے بات سمجھ رہا ہے یا نہیں نہیں ہے کیوں اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ ایسا انتخاب اور ایسا انتقا کرتے کہ وہ اس انتقا کا اہتمام باقی حضرات نہیں کر سکے امر واقع یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکے آپ دیکھیں حافظ صاحبی رحمت اللہ علیہ میزان اٹھائیں محمد بن ابو زبیر کا ترجمہ نکالیں حافظ زابی مسلم کی روایات پر نقل کرتے ہیں حافظ زابی مسلم کی روایات پر نقل کرتے ہیں حافظ زابی رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی ایک روایت رہتے ہیں خالد بن خلد کے ترجمے میں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہادہ حدیث غریب جدا ہادہ حدیث غریب جدا اور ساتھ کیا کہتے ہیں لولا حیبت و سی البخاری لک لولا حیبت و البخاری لعدوہ من منقرات خالد اگر صحیح بخاری کی حیبت نہ ہوتی تو محدثین متقدمین وہ اس روایت کو خالد کی منقرات میں شمار کرتے کوئی بات سمجھے لو لا ہیبت و صحیح البخاری یہ وہ ہیں جن کے دل پہ مسلم کی حیبت نہیں مسلم پر محترس کیوں شیخ صاحب وہ مسلم پر محترس ہیں اور مسلم پر امام ابو سورا موترس ہیں امام ابو سورا نے اعتراض کیا تھا امام مسلم نے اعتراض کا جواب دینا چاہا دیا بھی لیکن اعتراض ہے لیکن ابو ذرا کو امام بخاری اور صحیح بخاری پر کوئی اعتراض تاریخ کی اوراق میں موجود نہیں ہے اسی طرح اسی طرح امام رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کر کے کیا کہا لولا سید بخاری ہو فی منکرات خالد اب زابی وہ ہیں جو مسلم پر موترے سے جو ابن حبان کو افلا بن سعید کے پر جرا کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں فَإنَّهُ فَإنَّهُ اللہ اکبر کبیر ابن حبان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے دماغ سے کیا نہیں کر رہا ہے کس پر جرا کر رہا ہے افلا بن سعید جیسے محدث پر علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کو امام و قالی نے میں شمار کر دیا ذکر کر دیا زابی کیا کہتے ہیں فمال کا عقل یا اوکیلی فمال کا عقل یا اوکیلی اوکیلی تمہیں عقل نہ آئی کہ جس کو تم جوفا میں ذکر کر رہے ہو امام حاکم مستدرک میں روایات ذکر کرتے ہیں اور زابی کے نیچے کیا کہتے ہیں اما یستاہیل حاکم فہن یوسا مثلا حاضر حدیث الموضوع حاکم کو حیا نہ آئی کہ وہ اس قسم کی موضوع روایت کو صحیح قرار دے رہا ہے کچھ بات سمجھے زابی کو نہیں متاثر کر سکا حاکم کا مقام نہیں متاثر کر سکا ابن حبان کا مرتبہ نہیں متاثر کر سکا بکیلی کا مقام بلکہ اگر آپ مزید دیکھیں تو امام بن جرہ پر بھی اسی قسم کا تبصرہ موجود ہے امام زابی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عبد المجید کے ترجمے میں عبد عبد المجید بن حمید الحمید کے ترجمے میں اللہ اکبر کبیرہ لیکن صحیح بخاری کے بارے میں زابی کیا کہتے ہیں اس کی حیبت سے متاثر ہیں یا نہیں حیبت کو مانتے ہیں یا نہیں اس کے مقام اور درجے درجے کے قائل ہیں یا نہیں بلکہ اسی روایت سے اسی روایت کو کہ من آد علی ولی فقط بار بالحرب اس روایت سے استدلال کیا ہے حافظ زابی رحمت اللہ علیہ نے الموقزہ میں اس رواج استدلال کرتے سمجھ رہے ذاتی اس سے استدلال کرتے ہیں باقی کسی کا مقام اور مرتبہ اس سے دبے نہیں لیکن دبے ہیں اور گردن نیچی ہے تو کس کے سامنے نیچی ہے سمجھا ذرا کس کے سامنے جھکی ہے کس کے سامنے نیچی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ رہے امام مسلم رحمت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے ساتھ اور لفظ یہ ہے لولا حیبت و وی البخاری اگر صحیح بخاری کی حیبت نہ بعض حضرات دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے کہتے ہو جی امام دار پتنی نے بھی تو اطرادات کیے ہیں نا الزامات اور تتبو دو کتابیں لکھی ہیں لیکن انہوں بیچاروں کو کیا پتا کہ الزامات کا موضوع کیا ہے اور تتبو میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے الزامات وہ الزامات ہیں ہی نہیں جو صحیح بخاری پر وارد ہوتے کوئی ایک بھی الزام وارد نہیں ہوتا کیوں وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس سند سے یہ روایت لی ہے تو یہ سند بھی اسی کے درجے اور مرتبے کی ہے یہ راوی بھی اسی پائے کا ہے حالانکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تمام شکات سے اور تمام صحیح روایات کو جمع کرنے کا عزم نہیں کیا اس لیے ایماندار قدنی کا یہ الزام یہ ویسے ہی درست نہیں ہے انہوں نے نام تو رکھ دیا لیکن علماء نے اس کو قبول نہیں کیا تتبو میں بھی کیا ہے تتبو میں انہوں نے کی ہے اور کہتے ہیں صرف ایک روایت ہے متن کے حوالے سے اور وہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے بخاری کی نہیں ہے وہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے بخاری کی نہیں ہے یعنی اسانید پر کہ اس سند کے علاوہ وہ سنت بلکہ میں نے دراسہ کیا اس موضوع پر کہ کتاب تبوں میں کئی روایات ایسی ہیں کہ ان کو امام دار پتنی نے کتاب العلل میں بھی ذکر کیا ہے لیکن کتاب العلل میں ذکر کر کے انہوں نے فرمایا ہے کہ امام بخاری نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور یہ روایت صحیح ہے یعنی ایک ہے فل جملہ علل ہونا میں اپنے طالب علم بھائیوں سے عرض کرتا ہوں یہ کتب علل جتنی ہے امام ابن ابھی حاتم کی ہو یا امام دار خدری کی ہو یہ کتب علم میں یہ مطلب نہیں کہ تمام تر روایات کتاب علل کی معلول ہیں تمام تر روایات متون اس کے کیا ہیں معلول ہیں نہیں وہ علل بیان کرتے ہیں اسانید کے اعتبار سے اور اسانید میں ترجیح دیتے ہیں اسانید میں کیا کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں متن مطلب میں ان کا موقف ان کے ذوف کا نہیں ہوتا متن میں اس کا ذوف مطلوب ان کا نہیں ہوتا بلکہ اسانید میں کہ اس سند کے علاوہ یہ سند اس سے زیادہ اعلی پائے کی ہے اکثر و بیشتر امام دار قطری کی علل ہو یعنی اگر بعض راویوں نے متصل ذکر کیا ہے دار پتنی کہتے ہیں بعض راوی وہ ہیں جنہوں نے اس کو مرسل ذکر کیا ہے بعض راویوں نے اگر اس کو موقوف مرفوع متصل ذکر کیا ہے دار کی پتنی کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے اس کو موقوف ذکر کیا ہے یعنی اس قسم کے اختلافات کیا اس بلا پر اس متن پر کوئی ہدف آتا ہے یہ موضوع اس سے علیحدہ ہے متن پر نقد اور ہے اور یہ امام امامت ہی ہے کہ الزامات اور کتب لکھنے کے باوجود کہتے ہیں باوجود کہتے ہیں معافی کتاب محمد کہ جتنی کتابیں کتب احادیث میں لکھی گئی ہیں ان تمام میں صحیح بخاری سے اجود اور صحیح بخاری سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں ہے ابھی چھپ کے آئی ہے امام احمد بن حمبر اللہ علیہ کی الکتاب کتاب القنا کتاب القنا میں امام عبداللہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کا ترجمہ نکال کے دیکھیں ابو احمد کہتے ہیں اللہ اکبر وہ کہتے ہیں میں اگر یہ کہوں تو اپنی بات میں غلط نہیں کہتا میں اگر یہ بات کہوں تو اپنی بات میں غلط نہیں کہتا کہتا کیا ہوں کہ جتنی کتابیں ہیں احادیث کے جتنے ذخیرے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہو جو صحیح بخاری کے مد مقابل ہو یہ کتاب الفناہ میں امام ابو احمد الحاکم نے کہا ہے اس کے علاوہ بھی ان کا یہ جملہ ہے رحم اللہ فائن اللہ فل اصول فن اللہ اصول اللہ بخاری پر رحمتیں فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اصولوں کو کیا کیا ہے جمع کر دیا ہے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری کی کتاب بھی اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی دونوں اللہ عبد الجلال نے امام بخاری کو بنا پیدا کیا ہے تو امام بخاری سے کام بھی ایسا لیا ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور جس کی کوئی مثال پہلے موجود نہیں ہے سیدھی سی بات ہے امام اسحاق ابن رحمہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد ہیں ان کی مجلس میں بات ہوتی ہے کہ کاش کوئی صحیح حدیث کا مجموعہ لکھ دے کوئی صحیح حدیث کا مجموعہ لکھ دے یہ بات بتلاتی ہے نا کہ اس وقت تک صحیح حدیث کا کوئی مجموعہ موجود نہیں تھا حالانکہ اس وقت امام اسحاق کی اپنی مسرت تھی امام اسحاق کی اپنی مسرت موجود امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی مسرت موجود امام ابن ابی شہبہ کی مسن اپنے مصنف موجود عبد الرزاق کی مصنف موجود عبداللہ عبد الحمید اپنے امام حمیدی عبداللہ بن زبیر کی مسلم موجود اب حماد کی کتابیں موجود ان تمام شیوخ اور در اس ان کی کتابیں ہونے کے باوجود بھی ان میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس پر صحت کا حکم لگایا جائے بات ہوتی ہے کہ کاش کوئی آدمی یہ کام کر دے تو یہ کام کرنے کی سعادت ملی ہے تو کس کو سب سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حیران کن بات یہ ہے اور تعجب کی بات بھی یہی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو صحت کے ایسے بلند ترین معیار پر منتخب کیا ہے کہ اس معیار سے آگے بڑھنا آگے بڑھنا تو بہت دور کی بات ہے اس کے برابر سرابر بھی اور کوئی کتاب نہیں بات سمجھ رہے ہیں کہ اس کتاب سے آگے بڑھنا پہلے ان سے پہلے تو صحیح حدیث کے مجموعے کا کوئی تصور نہیں تھا یہ تصور دیا ہے تو کس نے دیا ہے امام بخاری نے دیا ہے اور اس کا ایک ایسا معیار امت کے سامنے رکھا ہے کہ اس معیار سے کوئی سبقت نہیں لے جا سکا اس معیار سے کوئی سبقت نہیں لے جا سکا سبقت لے جانا تو گزارہ اس معیار پر پورا بھی نہیں اترا حاکم کہتے ہیں حاکم کہتے ہیں رجالو رجال ہو ہاں؟ صحیح اور اللہ شرط شیخین یہ حیثمی کہتے ہیں مجموع زباد میں رضالو رجال البخاری رجالو رجال صحیح یہ کہتے ہیں لیکن کیا محدثین کے نزدیک امام حاکم کا یہ مجموع جملہ اور علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ کیا اس روایت کے بارے میں صحت کے اسی معیار پر ہے جو صحیح بخاری کی صحت کا ہے ہاشا وک اللہ نے بالکل نہیں اگرچہ اس کے نامی صحیح بخاری کے امام بخاری بعض کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں متکلم راوی ہے متکلم فی راوی موجود ہے بلا شبہ فی راوی موجود انکار نہیں ہے لیکن ان سے روایت لینے کا بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے یہی سمجھے کہ بخاری میں وہ راوی بھی موجود ہیں اختلاط کا شکار ہوئے مختلطین ہیں اصطلاح میں جن کو مختلطین کہتے ہیں وہ راوی بھی ہیں جو مدلس ہیں جو تلی تدلیس کرتے ہیں اور ان کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے آپ دیکھیں محدثین رحم اللہ کیا کہتے وہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں مدلسین کی معنر محمول السما ہے صحیح بخاری میں مختلطین کی روایت وہ قبل اختلاط ہے یا اس کا مطابع یا اس کا شاہد موجود ہے متقلمین رابی ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی روایات سے انتقاہ کرتے ہیں انتخاب کرتے ہیں اسماعیل بن نبی اویس امام بخاری کے استاد ہیں متکلم فی ہیں امام بخاری نے اسے روایت لی ہے اسماعیل نبی اویس نے اپنا مسا امام بخاری کو دیا تھا محمد بن اسماعیل یہ میری کتاب ہے اس کتاب میں سے تم جس روایت کو صحیح سمجھتے ہو منتخب کر اب اس مسودے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسماعیل بن ابی اویس کی روایات کا انتخاب کیا ہے کہ یہ صحیح ہے جن میں گویا اسماعیل بن ابی اویس منفرد نہیں ہے اس کے شواہد اور بھی موجود ہیں اس لیے اس روایت پر کا وزر اسماعیل بن ابی اویس پر نہیں ہے اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت پوچھا گیا کہ آپ کے معروف معروف قاضی اور فقیر محمد بن عبد الرحمن بن ربی لیلہ کی روایت کیوں نہیں لیتے اس کی روایت کیوں نہیں لیتے امام بخاری فرماتے ہیں اس لیے نہیں لیتا کہ میں اس کی صحیح اور ضعیف روایات کے مابین فرق نہیں کر سکتا تمیز نہیں کر سکتا اس لیے میں نے اس کی روایت قبول نہیں کی محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ صدوق صحیح الحفظ ہے لیکن امام بخاری نے اس کی روایت نہیں لی کیوں کہ ان کا انتخاب نہیں کر سکے وقت نہیں ملا ابو معاشر نجی ہے متکلم فی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی روایت بھی نہیں لی کیوں نہیں لی کہ میں اس کا انتخاب نہیں کر سکتا تو امام بخاری کا یہ انتقا معروف ہے اور یہ انتقا انتقا بعد میں نہ امام ترمزی قائم رکھ سکے نہ ابن جارود قائم رکھ سکے نہ ابن سکن قائم رکھ سکے نہ ہی کوئی اور ابن خدیمہ ہوئے یا ابن حبان ہوئے کوئی بھی اس انتقا اور انتخاب کا اہتمام نہیں کر سکے اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ صحت کے جس بلند ترین مقام پر امام بخاری نے اس کتاب کو پہنچایا ہے اس معیار کو باقی رکھنا آگے بڑھنا اس سے تو کجا اس کو باقی بھی بعد میں حوالے نہیں رکھ سکے یہ امتیاز ہے یہ اختصاص ہے کس کا امام بخاری کا اور الجامع اس صحیح یہ الجام صحیح نام کیا رکھا ہے امام بخاری نے یہ بھی عجیب لمبی داستان ہے الجام المسند صحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ہی و اجام الجامع الجام الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سونا نے ہی وہ ایام یہ کتاب کا امام بخاری نے نام رکھا اب یہ کتاب کا نام ایسا ہے کہ اس قسم کا نام اس سے پہلے کسی نے رکھا جامع رکھا ہے پہلے حضرات نے جامع رکھا ہے جامع سفیان موجود ہے جامع مابر بن راشد موجود ہے جامع سفیان بن سعید سفیان ابن اوینا موجود ہے یعنی جامع کے نام پر کتابیں موجود ہیں لیکن ان میں وہ جامعیت نہیں ہے جو صحیح بخاری میں وہ جامعیت نہیں ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ امام مامر بن راشد کی جامع ہر طالب علم امام عبد الرزاق کی المصنف کے آخری جلد میں دیکھ سکتا ہے آخری جلد ہے نا مصنف عبد الرزاق کی اس کی آخری جلد میں انہوں نے اپنے استاد امام مامر کی جامع کو جمع کر دی ہے اور وہ ساری کی ساری دو سو صفحات پر زیادہ سے زیادہ مشتمل یہی پوزیشن جامع سفیان اور جامع سفیان بن اویانا کی ہے لیکن امام بخاری کی جامع یہ میں نہیں کہتا حافظ اسماعیلی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ حافظ اسماعیلی کہتے ہیں رائے تو رائت الجامع لمحمد محمد بن اسماعیل البخاری ہاں، فوجت ہو کما سما کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کی الجامع دیکھی جس طرح انہوں نے نام رکھا وہ کتاب مین بالکل جامع ہے وہ کتاب جامع ہے کیوں کہ اس میں عقائد سے لے کے امور آخرت تک بات سمجھ گئے عقائد سے لے کے عقیدے کے سے لے کے ایمان سے لے کے امور آخرت تک جتنے مسائل ہیں دین کے ان تمام کو ایک سلیقے کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جمع کی پھر الجامع کے بعد کیا ہے المسرت ہے مسرت حدیث مرفو کو کہتے ہیں مسرت حدیث کس کو کہتے ہیں مرفو اختلافات ہیں اس میں اختلاف ہے اس کی تعریف میں لیکن صحیح تعریف وہی ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبہ میں کی ہے کہ مرفو و صحابی ہے مرفو و صحابی ہے بے صنا دن ظاہر مرفو مرفوع و صحابی بے صنا دن ظاہر ابصاد اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا حافظ ذابی نے مغرضہ میں جو تعریف کی ہے یا مارفا میں حاکم نے جو تعریف کی ہے یا کسی طرح اللہ آپ کا بھلا اور ارشاد حافظ خلیلی نے تعریف کی ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے لیکن حافظ ابن حجر کی اس تعریف پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ صحابی کی مرفوع ہو اور اس کی سند ظاہراً متصل ہو اب یہاں پھر ایک مقبص ہے صحیح حدیث کی تعریف میں کیا ہے آگے صحیح آ رہا ہے نا صحیح حدیث میں کیا ہے صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ راوی کیا ہو عادل ہو راوی ضابط ہو سند متصل ہو سند متصل ہو شاز نہ ہو منکر نہ ہو یہ ہے صحیح حدیث کی تعریف صحیح حدیث کی تعریف میں یہ ہے کہ متصل ہو متصل وہ ہو لیکن مسند حدیث کی تعریف میں کیا ہے کہ بے سند دن ظاہر اتسال ظاہر اطسال کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں مدلسین کی روایتیں موجود ارسال خفی کرنے والے کی روایتیں موجود بات سمجھے لیکن جہاں متصل سند کہیں گے سند میں صحیح حدیث میں وہاں نہ راوی میں وہاں نہ کیا ہوگا ارسال ہوگا وہاں نہ ارسال ہوگا نہ ہی وہاں کیا ہے تدلیس ہوگی تدلیس سے بھی پاک تدلیس میں بھی انکتا کا شعبہ ہے ارسال خفی میں بھی انقدا کا شعب ہے لیکن یہ دونوں انقدا صحیح کی تعریف میں نہیں ہے مسرت کی تعریف میں یہ ہے کہ بے سند ظاہر ہو اتصال یہ کیوں ہے یہ کیوں کی کہا رحمۃ اللہ علیہ نے خود انہوں نے وجہ بیان کی ہے اس لیے کہ جتنی مسانید ہیں مسرد امام احمد بن حنبل ہو اسحاق بن رحبہ ہو مسرد حمیدی ہو یا جتنی مسانید ہیں ان میں مدلسین کی روایات بھی ہیں اور ان کے ان میں ارسال خفی کی روایات بھی موجود ہیں یہ چیز بتلاتی ہے کہ مدلس کی روایت مسرت کے ہونے کے منافی نہیں ہے اگر منافی ہوتی تو حضرات محدثین ان کی روایات کو مدلسین کی روایات کو مسانید میں شمار نہ کرتے اسی لیے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے مسرت کی تعریف یہ کی تو مسرت یہ روایت اور صحیح وہ روایت راوی عادل ہو اللہ اکبر کبیر راوی ثابت ہو عادل کیا ہے میں اپنے بھائیوں سے عام سامعین عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا غور کیجئے یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے جس کو آج ہم آسان سمجھتے ہیں عادل کیا ہے کہ راوی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو خلاف مروت کو عمل کرنے والا نہ ہو یہ ہے صحیح کی تعریف میں عدالت کی تعریف بات سمجھ رہے خلاف مربت مربت خلاف اخلاق حسنا کوئی عمل نہ سرزد ہو اس سے اور ساتھ کیا ہو گناہ کا مرتکب نہ ہو سگیرہ گناہ ہو بھی جائے تو اس پر اصرار کرنے والا نہ ہو ہمارے حضرات محدثین رحم اللہ اور یہ راوی حدیث سارے میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں یہ سب اللہ کے اولاد کی کیا نشانی ہے ولی کی نشانی نہیں ہے نا گناہوں سے بچے اطاعت گزار ہو فرم بردار ہو تو یہ سارے رامی کبیرہ گناہ سے بھی بچنے والے صغیرہ سے بھی بچنے والے خلاف محبت آداد سے بھی بچنے والے اگر یہ بلی نہیں ہے تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فرمایا پھر جہان میں کوئی ولی ہے ہی نہیں اگر یہ بلی نہیں ہے تو جہان میں پھر کوئی اور کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں اس لیے محدثین وہ ہیں اللہ اکبر کبیرہ جنہوں نے ایک ایک حدیث پہ عمل کیا ہے کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا ہے کبیرہ گناہ سے حتیٰ کہ امام ربی بن ہراش رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح فضل بن حباب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اللہ طائب و اطوب ذنب الا القذب یا اللہ میں ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں جھوٹ سے معافی نہیں مانگتا جھوٹ سے معافی نہیں مانگتا کیوں انی لم اکسب قط تو میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں یہ ہے محدثین یہ ہے محدثین زوری کہتے ہیں لو نادانا میرا سمان اللہ ما کذب اگر آسمان سے مجھے آرام ہو جائے کہ آج سے اللہ نے جھوٹ کو حلال کر دیا میں جھوٹ پھر بھی نہیں بولوں گا یہ ہے آپ کے اثاث یہ ہے ہمارے کام جو جھوٹ سے اس طرح بچنا بچنے والے تھے جھوٹ سے اجتناب کرنے والے تھے روایت میں صداقت پہلے حد ہے یعنی عادل ہو کیا مطلب کبیرہ گناہ سے سگیرہ گناہ سے بھی حت الوسا بچنے والا اخلاق حسرا کا پیکر ہو اور وہ روایت کیا ہو متصل ہو شاد نہ ہو منکر نہ ہو باقی ساری تفصیل چھوڑتا ہوں آئے چلیے من عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے عوامر حدیث کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ حدیث کے اس کو کہتے ہیں حدیث قولی فیلی تقریری قسم اور تقریری امام بخاری نے جو نام رکھا اس میں کیا ہے بن امور رسول اللہ عوامر میں قولی آیا قولی حدیث آ گئی سونا میں فیلی حدیث آ گئی اور امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ صرف تقریری احادیث آئی بلکہ نبی علیہ السلاۃ السلام کی پوری حیات طیبہ آ گئی تقریری حدیث میں سارا حیات طیبہ نہیں آتی بات سمجھے تقریری حدیث میں ساری حیات طیبہ آپ کی تمام سیرت اور تمام حروب اور جہاد کے واقعات وہ نہیں ہوتے ایام رسول اللہ میں آپ کی پوری حیات اور پورے واقعات جہاد سے متعلق ہو یا کسی مسئلے سے متعلق ہو وہ سب اس میں آ جاتے ہیں گویا حدیث کی جو تعریف ہم شرح نقبہ سے پڑھتے ہیں اس تعریف سے وہ تعریف جامع ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں رکھی یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کہنا چاہیے ذہانت کہ انہوں نے کتاب کیا کی ہے یعنی گویا نبی علیہ السلام کی تاریخ بھی ہے اللہ اکبر اور امر واقعہ یہ ہے آج کے دور میں حضرت جانتے ہیں آج کے دور میں صحیح تاریخ لکھی جا رہی لکھی جا رہی یا نہیں صحیح صحیح ابن جریر تبری صحیح ضعیف ابن جریر تبری لکھی جا رہی ہے یا نہیں لکھی جا رہی اور اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی اس کی بنیاد بھی تو امام بخاری نے رکھی تھی اس وقت سے لے کے بعد میں یہ لوگ اسی کا اہتمام کرتے تو آج ضعیف روایتوں میں تاریخ میں بھی ضعیف روایتیں اتنی درنا آتی اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس اسلوب کو اور ان کی اس بات کو اس وقت تسلیم کر لیا جاتا لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ تاریخ بہرحال تاریخ ہے جس میں رتب و یابس بھی ہوتا ہے صحیح بھی ہوتی ہے ناقابل قبول بھی ہوتی ہے اس کو تاریخ سمجھ کے قبول کر لیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام یہ رکھا جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ذکر کی ہے اور پھر اس کتاب کی ابتدا کہاں سے کی ہے کتاب الوحش بدر الوحش کیوں اس لیے کہ ہمارے دین کا مدار کیا ہے ہمارے دین کا مدار کیا ہے وہی ہے ہر چیز عقیدے کا عمل کا ہر معاملہ جنت دوزخ تک ساری باتیں وہ کس سے متعلق ہیں کس کے ساتھ نتھی ہیں وہی کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابتدا کس سے کی ہے بدر ویش اختتام کہاں سے کی ہے پھر اس کی ایک حسن ترتیب ہے اللہ اکبر کبیرہ حافظ ابن اللہ علیہ نے بھی خلاصہ آخری جلد میں ذکر کیا ہے لیکن ان کے استاد نے تو اس موضوع پہ مستقر رسالہ لکھا ہے علماء جس طرح آپ رمضان المبارک میں سنتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ فاتح کا پورے قرآن مجید کے ساتھ روت کیا ہے بکرا کا عالمران کے ساتھ ربط کیا ہے آل عمران کا نسا کے ساتھ ربط کیا ہے نسا کا اس کے بعد معاہدہ کے ساتھ کیا رتب ہے یہ بیان کرتے ہیں آپ سنتے ہیں نا حافظ ابن نے نے اور ان کے استاد مستقل ان کے استاد نے کتاب لکھی ہے کہ امام بخاری نے بدر وائی سے ابتدا کی ہے اس کے بعد کس کو ذکر کیا امام بخاری نے کتاب الایمان کو پھر کتاب العلم کو پھر کتاب التارا کو پھر جناب سلاد کو یہ ترتیب جو آخر تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھی ہے تو اس ترتیب میں بھی تقارب پایا جاتا ہے اس میں بھی معانست پائی جاتی ہے اس میں بھی آپس میں ایک لگاؤ پایا جاتا ہے یہ نہیں کیف متفق جو باب آیا جو کتاب آئی اس کو لکھ دیا پھر ہر مصنف نے دیکھیے امام مالک ہیں انہوں نے اوقات نماز سے ابتدا کی ہے امام مسلم امام نسائی ہیں ابن ماجہ ہیں ابن ماجہ ہیں تو انہوں نے نبی علیہ السلاۃ السلام کی سیرت آپ کی حدیث کی اہمیت اور صحابہ کرام کی عظمت پر ابتدا کی لیکن ابو دابود ترمزی اور نسائی نے کتاب و سے ابتدا کی دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اہمیت سنت پر اور نبی علیہ السلاۃ السلام کے مقام اور مرتبے سے کتاب کا آغاز کیا ہے علیحدہ علیحدہ ہر ایک کی اپنی فکر اپنی سوچ لیکن نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہو اوقات نماز کا مسئلہ ہو تہارت کا مسئلہ ہو تو یہ سارے مسائل کس سے متعلق ہیں وہی سے متعلق ہیں یہ سارے مسائل کس سے متعلق ہیں وہی سے متعلق اس لیے جزیات سے امام بخاری نے ابتدا نہیں کی بلکہ اصر الاصول سے ابتدا کی امام بخاری نے کتاب کی ابتدا اصل الاصول سے کی اور اختتام وہ کتاب التوحید توحید پہ کی ہے علماء جانتے ہیں کہ کتاب الایمان آپ نے پڑھا ہے کتاب الایمان میں ایمان کے مشتملات اور ایمان میں جو جو چیزیں شامل ہیں کیونکہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے ایمان قول اور عمل کا نام ہے جو جو اس دائرے میں احادیث آئی ہیں امام بخاری نے ذکر کی ہیں لیکن توحید کی کوئی بات امام بخاری نے کتاب الایمان میں کی ہے توحید کی کوئی بات کی ہے نہیں کی توحید میں ایمان ایمان میں توحید تو آتی ہے نا اللہ پر ایمان ہے لیکن بطور خاص توحید کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے امام بخاری نے اس کو اختتام پر ذکر کیا ہے اس اعتبار سے بھی کہ ان نمل اعمال و بالخواتین اعمال کا دار و مدار خاتمہ عمل پر ہے اگر پہلے کو کتا ہو گئی ہے فکری یا عملی طور پر تو انسان معافی مانگ لے اللہ الجلال معاف کر دے گا اللہ عبد الجلال معاف کر لے گا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا منکارا آخر و کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں جائے گا اللہ اس مناسبت سے امام بخاری نے کتاب التوحید ذکر کی پھر کتاب التوحید میں کیا ہے اللہ الجلال ولی کرام کی ذات کبریائی کی عظمت اور اللہ الجلال ولی کرام کی صفات کا تذکرہ کیونکہ اللہ کا تعارف اللہ کی ذات سے بھی ہے اور اللہ کی صفات سے بھی ہے اللہ کا تعارف اللہ کی ذات سے بھی ہے اور اللہ کی صفات سے بھی بھائی اللہ ہی نہیں انسان کا تعارف بھی انسان کی ذات اور انسان کی صفات سے ہر وجود کا تعارف ہر وجود کا تعارف اس کی صفات سے لیکن یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ امت میں وہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں معاد اللہ سما صف ہاں، اپنی ساری صفتیں مانتے ہیں ہم بول سکتے ہیں ہم سون سکتے ہیں آج جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اللہ کے بارے میں کوئی صفت نہیں ماننے کے لیے تیار ہے المیا کی بات یا نہیں جامعہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام مان لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک نہ رہا ننانوے خدا لازم آئیں گے معبود لازم آئیں گے اللہ راج اگر یہی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے نام کتنے ہیں اور نبی علیہ السلام کے صفاتی نام کتنے ہیں پھر رسول کتنے ماننے پڑیں گے رسول اللہ کتنے ماننے پڑیں گے وہ تو آپ ایک ہی مانتے ہیں وہاں تو آپ اللہ کے رسول کو ایک ہی مانتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی یہ صفات آ جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ جلال کو ننانوے صفات اللہ اللہ ننانوے رب ماننے پڑیں گے اللہ یعنی اتنی بے فکر اور پھر عجیب المیہ کی بات ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں کیونکہ اللہ بولتا ہی نہیں ہے اللہ بولتا نہیں ہے کلام نہیں کرتا ہاں؟ کیوں نہیں کرتا حضرت شیخ اکثر و بیشتر آپ کو یہ سارا مسئلہ تفصیلی سمجھایا کرتے بتلایا بھی کرتے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور اس مسئلے کو خوب نکھارتے اور خوب اس کی وضاحت فرماتے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں آپ دیکھیے <clears throat> اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا قرآن اللہ کا کلام اگر نہیں ہے اللہ کی یہ صفت نہیں ہے یہ مخلوق ہے وہ کہتے ہیں قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کی صفت نہیں ہے تو اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اراد یقول الحکن فیقول جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتے ہیں کن اب سوال یہ ہے کہ یہ کن اللہ کی صفت ہے یا اللہ کی مخلوق ہے چھوٹی سی بات کن یہ اللہ کا بول ہے اللہ کی صفت ہے یا اللہ کی مخلوق ہے یہ سب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے بندو یہ اللہ کی مخلوق ہے اگر تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا معاذ اللہ سما استفر اللہ کہ پیدا کرنے والا رب آسمانوں والا نہیں یہ کون ہے معاذ اللہ سما استفر اللہ بات سمجھے یا نہیں پیدا کرنے والا پھر کون ہوا یہ مخلوق کون مخلوق ہے نا جب تو پھر مخلوق نے مخلوق کو پیدا کیا ہے یا خالق نے مخلوق کو پیدا کیا ہے مخلوق کو خالق نے پیدا کیا ہے مخلوق کو مخلوق نے پیدا نہیں کیا مخلوق کے بطن سے مخلوق پیدا ہوتی ہے لیکن پیدا کرنے والا کون ہے اللہ وعدہ ادا شریک ہے ہم دعائیں پڑھتے ہیں اعوذ کلمات اللہ تامہ دعائیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے یہ کلمات کیا ہیں اگر تحفظ کلمات اللہ کی صفت نہیں ہے بولنا اللہ کی صفت نہیں ہے یہ کلمات اللہ کی صفت نہیں ہے تو ہم تحفظ کس سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں یا کلمات سے مخلوق سے مانگتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں پھر تابوس پناہ کس کی مانگتے ہیں سوائے اللہ کے کسی کی پناہ طلب نہیں کرتا اللہ کی کرتا ہے اللہ کی صفات کی پناہ طلب کرتا ہے لیکن مشرق وہ کیا کرتا ہے وہ جگہ جگہ جگہ جگہ ایک نہیں دو نہیں پتہ نہیں کتنے انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں اور ان کو اپنا پناہ دہندہ سمے رکھے ہیں دہندہ سمجھ رہے ہیں راجعون اللہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے کتاب و توحید میں اللہ کی ذات کا بھی اور اللہ رب العزت کی صفات کا بھی نہ اللہ اپنی ذات میں کسی کا کوئی اس کا شریک ہے نہ اللہ کی صفات میں اللہ کا کوئی شریک ہے اللہ اپنی صفات میں بھی وعدہ شریک ہے اللہ سمیع ہے ہمارے طرح نہیں اللہ بصیر ہے بصیر ہے ہماری طرح نہیں ہم اللہ بولتے ہیں ہماری طرح نہیں جیسے ہم زبان کے محتاج ہیں اللہ جس کو جسے چاہے بلا لے اللہ بلانے بے قادر ہے لیکن اللہ سبحانہ ہو و ہماری طرح زبان کے اور دانتوں کے اور ہوٹ کے محتاج بولنے کے لیے نہیں ہے اور بولنے کے لیے یہ ضروری بھی لازم اور بھی نہیں ہے کہ یہ ہوٹ ہو تو بولتا بولے ورنہ کوئی بول نہیں چیز سکتی آپ دیکھیں پتھر بولتے رہے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں یا یعنی نہیں بولتے رہے شہادت دیتے رہے آپ کی یا نہیں لے دیتے رہے عبداللہ ابن عباس مسعود فرماتے ہیں یا نہیں کہ لکمے سے سبحان اللہ سبحان اللہ کی آوازیں ہم نبی علیہ السلام کی مجلس سے سنتے تھے تو لکمے کی زبان ہے کوئی اس کے بھونٹ ہے کوئی تو یہ سب بول اللہ جلال کرام ان کو بولنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اس لیے زبان بول کے لیے زبان جو ہے نا وہ نہیں قیامت کے دن یہ ہمارے آزاد بولیں گے یا نہیں قرآن میں ہے یا نہیں کیوں بھائی آزان یہ کان یہ ہاتھ یہ پاؤں ہاں؟ ان کی زبان نہیں اللہ حکم دے گا بولیں گے اللہ جس کو جو حکم دے وہ بولتا ہے اس لیے بولنے کے لیے یہ زبان کافی ضروری نہیں ہے اور ان مرد اللہ انہیں کو بھلا کرے کیا کہے کیا بھلا کرے ہاں اللہ ہی مہربانی فرمائے اللہ بڑا مہربان ہے لیکن ہم بدعا کچھ کہتے بھی نہیں سکتے یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہماری خطائیں بھی معاف کرے باقی خطا کاروں کی بھی خطائیں معاف کرے لیکن جرم ایک ایسا جرم ہے کہ جو بظاہر نہایت سنگین اور نہایت خطرناک اللہ و انہرا تو خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر کیا اور صفات میں اللہ حض جلال کے صفت کلام پر اور صفت کلام پر تقریباً تیس پینتیس ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں جس میں ذکر کیا کہ اللہ کلام کرتے ہیں تو اللہ کا کلام یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے یہ اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے وہی ہے گویا کتاب کا آغاز جس مسئلے سے کئی کیا تھا وہی سے اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے اور اسی کتاب التوحید میں آخری باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ لا رہے ہیں نازا و موازین القسط یوم القیامہ کہ ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے انصاف کے ترازو رکھیں گے اور اس کے بارے میں بھی پہلے آئے ذکر کی ہے نازا الموازین القسط یوم القیامہ امام بخاری کا اسلوب ہے کہ وہ باب کبھی قرآن مجید کی آیت پر کبھی حدیث کے کسی جمرے پر کبھی تابی صحابی کے کسی فتوے پر اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اپنی طرف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتحادی طور پر ایک الفاظ مرتب کرتے ہیں اور اس کو باب کا نام دیتے ہیں تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی بجائے قرآن مجید کو اپنا کیا بنایا ہے مورد استدلال ٹھہرایا ہے الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ وزن اعمال کے بارے میں جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں ان میں سب سے زیادہ جامع یہی آیت سب سے زیادہ جامع بدن اعمال کے بارے میں جتنی آیات ہیں چار جگہ پر ان میں سب سے زیادہ جامع یہی آیت بالکل اسی طرح جس طرح وہی کے لیے اور سب سے ابتدار میں یہ آیت ذکر کی تھی امام بخاری نے تو وہی کے اس بات اور وہی کے انواع پر سب سے جامع آیت یہی ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بدل وی میں ذکر کیا ہے اللہ اکبر اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ بنی آدم کے اعمال بھی اور بنی آدم کے اقوال بھی یہ دونوں تو لے جائیں گے یہاں دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ تو یہ کہ کیا قول یہ جو ہم بولتے ہیں یہ ہمارا فیل ہے یا نہیں قول ہمارا فیل ہے یا نہیں فیل ہے نا تو جب افعال کہہ دیا تو پھر قول تو اس میں اقوال تو اس میں شامل ہیں تو قول کہنے کا فائدہ کیا تھا قول کس نے کہا و اقوال یا قول امال جب کہہ دیا قول امال میں شامل ہے اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ اس لیے اللہ آپ کا بلا کرے اقوال کی اہمیت کی وجہ سے قول کی اہمیت کی وجہ سے یہ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا حافظ وقوموا لله قانتين نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو اب صلاۃ حافظوا علی الصلوات میں شامل ہے یا نہیں سلوات پاکی نمازوں میں شامل ہے نا لیکن سلاط وسطی کی اہمیت کی وجہ سے بطور خاص اس کا اللہ پاک نے ذکر کیا اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کو کے اہمیت کی وجہ سے افعال کے ساتھ یا اقوا یعنی اس کے ساتھ اعمال کے ساتھ ساتھ قول کا ذکر کیا ہے اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ یہ قول ہے جو ہم بولتے ہیں عمل دخل زیادہ اسی زبان کا ہے یہ زبان بھی دو ڈھائی تو کی اللہ کی عجیب نعمت ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے نا شکم مادر سے باہر آتا ہے تو اس وقت سے لے کے مرتے دم تک یہ زبان ساتھ نہیں چھوڑتی باقی آزاد چھوڑ دیتے ہیں ساتھ لیکن یہ زبان ساتھ نہیں چھوڑتی بچپنے میں اور کچھ نہ ہو وہ ہاں تو کاری لے گا نا بچپنے میں ہاں, ہاں تو لے گا نا ہاں؟ اور بیماری کی صورت میں بھی وہ ہائے ہائے تو زبان سے کاری لے گا نا یہ زبان سے اپنے بات کا اظہار یا اپنے تاثرات کا اظہار یہ زبان کسی نہ کسی طریقے سے انسان کا کر دیتی ہاں؟ اور اسی زبان سے انسان کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اسی زبان سے انسان کفر بھی کرتا ہے اسی زبان سے حسد بغض کینا غیبت یہ ساری چیزیں کس سے انسان کس سے ارتقاب کرتا ہے اسی زبان سے ارتقاب کرتا ہے اور یہی زبان ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آزا انسان کے یہ آزا انسان کے صبح و نماز کے وقت زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے بارے اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرتے رہنا ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اگر تو سیدھی رہی ہم بچے رہیں گے اگر تو سیدھی نہ رہی تو ٹھکائی ہماری ہوگی ہاں، ٹھکائی ہماری تو تو پھر چھپ جائے گی بات سمجھ گئے کہ نہیں تو تو پھر بات کر کے چھپ جائے گی ٹکائی تو ہماری ہوگی اس لیے اللہ حق سے ڈرتے رہنا ہمارے بارے میں یہ ساری زبان سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہتے ہیں نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا لا یستقیم و ایمان و ابدن حتہ یستقیم قلب ولا یستقیم و قلب حتہ یستقیم لسان فرمایا کہ ایمان انسان کا درست نہیں ہے جس وقت تک دل درست رہا اللہ ان فل جسد مزغا اذا سلا سلا جس و کلو ازا فسدت فسد الجسد کلو تو اگر انسان کی اگر دے صحیح نہیں ہے ایمان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں اور انسان کا دے کب صاف ہوگا اس کا پتا کس طرح چلے گا جو اس کی ترجمان ہے یہ زبان دل کی کیا ہے ترجمان ہے جو دل میں تصورات خیالات آتے ہیں زبان اس کو اگل دیتی تو فرمایا لا یستقیم قلبہ ہوں یستقیمہ لسان ہو دل بھی سیدھا نہیں ہے جس وقت تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو کیونکہ دل کی درستگی کا پتہ کس سے چلے گا وہ زبان سے چلے گا کہ اس کا درست اس کی سمت درست ہے اس کا دل درست ہے اس کے بارے میں کیا ہے اس کا پتہ اس کا اظہار کس سے ہوگا زبان سے ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اس لیے امام بخاری نے اور بھی بہت سی حدیثیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور یہ حضرت عمر ابو بکر صدیق یہ زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو تو ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا ان اور ادن الموارد کہ اس نے مجھے ہلاکت کی شر الموارد برے موارد میں مجھے اس نے شامل کر دیا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ او خائف ہیں یہ وہ ہیں جو صدیق ہیں اور بھائی یہ وہ ہیں جو صدیق ہیں تو اس لیے ان اقوال کی اہمیت کی وجہ سے امام بخاری نے کیا کیا ہے اعمال کے ساتھ اقوال کو ذکر کیا ہے اللہ ان اعمال بنی آدم و اقوال یوزن و ان اعمال بنی آئے کیا ہے فرمایا وقال مجاہد القستاس اللہ قسطاس العدب الرومیہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے تابعین میں شمار ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں بلکہ علماء بتلاتے ہیں کہ تفسیر میں بڑا درچہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کا ہے اور حج کے احکام و مسائل میں نبی ربا کا ہے بنو امیہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی آدمی عطاب نبی ربا کے علاوہ حج کے عمرے کے مسائل بیان حرم میں نہ کرے عطاب نبی ربا رحمۃ اللہ علیہ کون تھے کیسے تھے یہ اپنی جگہ دلچسپ جو ہے نا وہ بات چھوڑتا ہوں اس کو اللہ امام مجاہد ہے کبار تابعین میں لیکن بڑے مفسر ہونے کے باوجود بھی کچھ مواضح ایسے ہیں تین چار جہاں ایم تفسیر نے امام مجاہد سے اتفاق نہیں کیا ایک تو یہی مقام ہے اگرچہ امام قطادہ بھی کال بھی یہی ہے کہ کس تاس کے معنی یہاں یہ عدل ہے کشتاش کے معنی یہاں ترازو کے نہیں ہے واضح قرآن میں ہے المستقیم اب کشتاش کے معنی کیا ہے وہ کہتے ہیں انصاف اور عدل ہے ترازو نہیں ہے لیکن باقی محدثین اور مفسرین کیا کہتے ہیں کہ یہ عام مراد کیا ہے ترازو ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ محلہ سبحانا تارا خاصین اسرائیل سے کہا تھا یادیوں کے مجاہد کہتے ہیں کہ وہ بندر نہیں بنے تھے ان کی عادات بندرانہ ہو گئی تھی اور یہ وہی تعویل ہے جو سب سید نے کی تھی یہ وہی تعویل ہے جو سر سید نے کی تھی اور سب اس کی تردید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں امام مجاہد نے یہی تعویل کی ہے یہ درست نہیں ہے مفسرین نے اس کا اعتراف اس کو درست قرار نہیں دیے تیسری چیز ہے وبا ربو کا مقام محمود کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے عطا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو اپنے عرش پر بٹھائیں گے اس کی تفسیر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر نبی علیہ السلاۃ السلام کو بٹھائیں گے لیکن نبی علیہ السلاۃ السلام نے خود کیا فرمایا کہ مقام محمود کی تعریف کیا ہے وہ کیا اس کی تعویل ہے وہ مقا... وہ ہے مقام شفاعت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ عبد الجلال شفاعت کا اختیار دیں گے امت کی سفارش کا شفاعت کا اختیار دیں گے امام مجاہد نے جو بات کہی ہے وہ درست نہیں ہے بلکہ خطیب نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابن جریف تبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ایک ایک صاحب سے سن لی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کیا کریں گے اپنے عرش پر نبی علیہ السلام کو بٹھائیں گے تو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہی گھر کے آگے نہ لکھ دیا موٹے الفاظ سبحان اللہ انیس ولا عرش ہی جلیس سبحان اللہ انیس ولا اللہ جلیس تو جو تھے نا اس خطیب صاحب کے ہم نوا انہوں نے پتھر مار مار کے امام ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھر دیا کہ اس نے کتنی گستاخی کی ہے جناب ہاں؟ تو اس قسم کی گستاخی بڑی دیر سے ہوتی آ رہی ہے حق پرستوں کے خلاف آج بھی ہو رہی ہے پہلے بھی ہو رہی تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام امام مجاہد کا یہ قول بھی تفصیلی درست نہیں ہے اسی طرح امام مجاہد اللہ علیہ نے یہ جو اللہ پاک نے میں فرمایا ہے آیت محاربہ میں آیت محاربہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے وہ کہتے ہیں محاربہ سے یہاں مراد کیا ہے زنا ہے اور چوری ہے جنا ہے اور چوری لیکن یہ بات بھی غلط قرطبی نے تردید کی ہے کہ چوری اور جنا اس کی سزا تعالیٰ اللہ جلال نے دی ہے اس کی قطع یت اور اس کی سزا تو اللہ نے علیحدہ بیان کیا قرآن مجید میں یہاں محاربہ سے قتل اپنے زنا اور چوری مراد لینا محاربہ کی آیت کو نہ سمجھنے کے مترادف خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام مجاہد بڑے امام ہیں وہ جیسے کہتے ہیں لیکل جواد نے کبوا ہر بڑے بڑے شاہ سوار سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے غلطی سے کوئی مبرہ ہے تو حضرت محمد رسول اللہ ہے اور کوئی نہیں ہر ایک سے غلطی ہو سکتی اللہ کے رسول سے کوئی غلطی نہیں ہے وہ کسی غلطی پر قائم ہے ہے نہیں اگر ہوئی تو رب الجلال کرام کی طرف سے تمبی آ گئی تو خیر امام مجاہد کہتے ہیں یہی کال انہوں نے کہا رحمۃ اللہ علیہ لیکن صحیح ہے کہ سے مراد ترازو ہے جس کی ایک لسان ہے دو ترازو ہیں جس طرح کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً اور مرخوفن بھی مروی ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا ترازو ہے اتنا بڑا ترازو ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں یہ ساتوں زمین ہے اور آسمان بھی آ جائے اتنا بڑا ترازو یعنی یہ حصے چیز ہے انصاف اور عدل نہ مقصد بلکہ باقاعدہ ایک حصے چیز ہے ترازو جس طرح ہوتا ہے دو پلڑے ہوتے ہیں درمیان میں اس کی کیا ہے لسان ہے ایک وہ کندی ہے جس جو ودن بتلاتی ہے دائیں بائیں کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے تو یہ ترازو مراد تو فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ یہ ہے اس کا اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے کیا قرآن مجید میں اجمی الفاظ ہیں یا نہیں یہ مختلف ہی مسئلہ ہے امام شافی اللہ اس کے قائل ہے نہ رسالہ میں انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی لیکن دوسرا ہیں کہ اجمی الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں بلکہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے ان ناموں کو جمع کر دیا ہے جو اجمی ناموں پر موقوف ہیں اور وہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عربی اجمی زبان ان کو متعرب کر لیا جاتا ہے یعنی عربی بنا لیا جاتا ہے تو وہ پھر عربی ہی کہلاتے ہیں بات سمجھے نا وہ پھر عربی ہی کہلاتے ہیں اس لیے یہ دونوں باتوں میں اگر اختلاف بھی سمجھ لیا جائے تو حقیقت جب وہ عربی شمار ہونے لگے ہیں تو پھر اب وہ اجمی نہیں ہے بلکہ کیا ہے عربی ہیں قرآن نے بھی کہا ہے کہ عربی مبین قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے آگے کیا ہے اللہ فرماتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسدر المقش وادقاسد وح الجاہر دو مسئلے ایک یہ کہ ایک قسم فائل مقصد ہے ایک قسم فائل قاصد ہے مادہ دونوں کا قاف سین تا ہے قاف سین تا ہے لیکن ایک جو قاصد ہے وہ قص سے ہے اور اس کا معنی جور اور ظلم ہے اور جو مقصد ہے اس کا مادہ وہ کیا ہے کس سے ہے جس کے عدل و انصاف کے ہیں اب یہاں پھر ایک مسئلہ ہے کہ جو جناب کستاس ہے یا مقصد ہے اس کا اسم یعنی اس کا مادہ کیا ہے اسقات آتا ہے اقسات آتا ہے قصد نہیں ہوتا تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصدر المصدر ہے کیونکہ مزید کا مصدر بھی کس سے آتا ہے وہ مجرد ہی سے آتا ہے مزید کا مجرد بھی کس سے ہوتا ہے وہ مجرد ہی سے آتا ہے مجید مزید کا بھی تو یہ تحلیل اس لفظ کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی اس کے بعد یہ سند یہ سند مستقل دین میں سند کی کیا اہمیت ہے اس بات کو چھوڑتا ہوں اب سند کا پہلا راوی ہے احمد بن اشقاب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں جو صرف امام بخاری کے امام مسلم ہوں یا ابن ماجہ ابو داود وغیرہ صحاب خمسہ باقی جو ہیں انہوں نے احمد بن اشقاب سے کوئی روایت نہیں لی لیکن یہاں ایک اور لطیفہ ہے کہ یہاں تو آمد میں اشکاب سے صرف باقی اصحاب سیاستہ نے روایت نہیں لی لیکن دوسرے شاگرد ان کے موجود ہیں مگر کچھ راوی ایسے بھی ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں جن سے کسی نے روایت نہیں لی سوائے امام بخاری کے سوائے امام بخاری کے جس طرح کہ احمد بن حکم مروزی احمد بن حکم مروزی ہے زابی نے کہا ہے رحمت اللہ علیہ نے کہ لم یربیان ہو الا البخاری اب زابی وہ ہے کہ لہو استقرام تام انفی نقد الرجال کتنا بڑا مرتبہ ہے زابی کا جس طرح حافظ ابن حجر نے کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ امام بخاری کے علاوہ کسی اور نے اس سے روایت لی اب سوال پیدا ہوتا ہے ہے مولوی صاحب سوال پیدا ہوتا ہے ہم نے پڑھا شرح رقبہ میں من اسلام فقدر تفا آسم الجالا کہ جس سے دو آدمی روایت کرے اس سے جگہ دفاع ہوتی ہے اب اس سے روایت کرتے ہیں ایک تو یا پھر آپ اصول بدلیں یا رابی کو مجھول کہیں کیوں جی شیخ صاحب دونوں اس میں ایک بات ہی ہوگی نا یا تو اصول بدلیں یا کیا کریں اس رابی کو آمد بن اس آمد بن حکم کو مجہول قرار دیں کیونکہ آمد سے ایک ہی راوی روایت کرنے والا ہے اور کوئی روایت کرتا نہیں ہے تو پھر کیا ہوا کیا یہ آمد بن حکم جو ہے ہے ہے ضعیف مجہول نہیں بن حکم پھر بھی شکا ہے یہاں وہ بات یاد آتی ہے جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہی وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کچھ اصول ہوئے ہیں جو حضرات علماء کرام نے اصول مرتب کیے ہیں دوسرے مشائق نے محدثین نے ان اصولوں کی پابندی کی ہے لیکن امام بخاری امام بخاری ان اصولوں کے پابند نہیں ہیں امام بخاری جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں وہ خود اصول ہے امام بخاری جو کرتے ہیں جو کہتے ہیں وہ خود اصول ہے یہ فیصلہ گوا کے سپریم کورٹ کا ہے جس کے خلاف کوئی اپیل کی گنجائش نہیں ہے ہاں؟ امام بخاری اگر اکیلے میں اس سے روایت لیتے ہیں صحیح بخاری میں تو وہ سکھ ہے دوسروں کے لیے آپ یہ اصول رکھیں ہاں؟ کہ من روا سنان جس سے دو راوی روایت کرنے والے ہوں یا من روان ہو راویان دو راوی روایت کرنے والے جس سے روایت رکھے آپ اصول یہ اصول درست ہے لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے شرح نخبہ کے لفظ کیا مر اور مر روان ہو اسلام اس سے دو راوی روایت کرنے والے لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے معذرت کے ساتھ یہ بات بھی درست نہیں حافظ ابن اجر کی ہاں صحیح بات کیا ہے مر روان ہو سکاتان بھائی اگر وہ دو راوی خود مجھول ہو تو دو اگر وہ روایت کریں گے تو اس سے اس کی عدالت کیسے ثابت ہوگی صاحب سکا ہو گئے تو پھر تو ان کی بات کا اعتبار ہے اگر وہ خود ہی سکا نہیں ہے خود بھی ان کی شکایت جو ہے وہ مطلوب ہے تو ان کی روایت ایک رابی سے ان کی عدالت کس طرح ثابت ہو جائے گی اس لیے جو بات امام زور نے کہی ہے یا جو بات امام بال اتنی نے کہی ہے وہی صحیح ہے من روا ان سکا تانے جس سے دو سکا راوی روایت کرے لیکن یہاں ایک اور پھر تفصیل ہے امام یعقوب بن شہبہ فرماتے ہیں یعقوب بن شہبہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا میں سے کہ امام صاحب فرمائیے جس سے دو حدیث کا روایت کرنے والے ہوں وہ آدھے صاحب ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں ہاں آدم ہوتا ہے لیکن بشرتے کے شابی اور ابن سیرین جیسے اس سے روایت کرنے والے ہوں اگر اس سے روایت کرنے والے اگر اس سے روایت کرنے والے سماق بن حرب اور ابو اسحاق صبئی جیسے ہو تو اس کی عدالت ثابت نہیں ہوگی کیوں اب دیکھیے یہ یہاں وہی بات آئی جس کی جو بات میں نے پہلے کہی ہے کیوں اس لیے کہ ابو اسحاق اور سماق دونوں سے روایت کرتے ہیں اس لیے اگر وہ ایسے مجموعی سے روایت کریں تو ان کی عدالت متحقق نہیں ہوگی جن سے داشقہ آئمہ روایت کریں ان کی روایت کیا ہے کسی کی عدالت کے ثبوت کے لیے ثابت ہے اور کافی ہے یہاں بن اشکاف سے اور شاگرد ہیں لیکن صحیح بخاری میں صرف امام بخاری نے روایت لی ہے باقی اصحاب خمسہ نے احمد بن الشکاب سے روایت نہیں لی پھر احمد اشقاب سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری روایت لی ہے یہی روایت آپ سنتے رہتے ہیں امام قطعبہ بن سعید سے بھی امام زہیر بن حرم سے بھی امام بخاری نے لی ہے لیکن آخر میں پھر امام احمد بن اشقاب سے ذکر کی ہے روایت کیوں ذکر کی احمد بن اشکاب سے کیوں ہے حالانکہ احمد بن اشکاب کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو امام بخاری کے اساتذہ میں زہیر بن حرب اور قطعبہ بن سعید کی ہے تعیبہ بن سعید سے امام بخاری نے تین سو آٹھ روایات لی طیبہ بن سعید سے امام بخاری نے تین سو آٹھ روایات لی اس لیے یہ کبار محدثین کبار شیوخ ہیں لیکن آخر میں آخری بات جو نقل کر رہے ہیں بن اشکار سے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس میں بھی ایک حکمت پہلے روایت امام حمیدے سے ذکر کی ہے اس میں بھی ایک حکمت علماء بیان کرتے رہتے ہیں میں اس کو چھوڑتا ہوں ساری ساری تفصیل کو آگے چلیے احمد بن اشقاب اس کے بعد ہے محمد بن فضیل محمد بن فضیل زبی یہ کوفے کے تھے بعض حضرات نے کہا کہ یہ شیعہ تھے لیکن اب کہتے ہیں کہ نہیں میں نے دیکھا کہ اب محمد بن فضیل کہتے تھے رحم اللہ عثمان ولا یرحم اللہ ملم یرحم العثمان کہ عثمان پر اللہ رحمت فرمائے جو عثمان پر رحمت کی دعا نہیں کرتا اللہ اس پر رحمت نہ کرے وہ کہتے ہیں جو شیعہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے جو شیعہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے حضرت عثمان کے بارے میں یہ دعا رحمت کی کرتا ہے اللہ تعالی کی سے نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ امام میں نے دیکھا محمد افضل کو کہ وہ کیا کہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ وہ پاؤں کو دھوتے تھے پاؤں پر مساح کرتے تھے پاؤں کو دھوتے تھے اور بسم اللہ بھی آہستہ پڑھتے پڑھتے تھے تھے کوفے میں میں جہرن نہیں یہاں کروں آپ عقیدے کی کتاب پڑھیں جو امام سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے امام سوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقیدہ ہے چھوٹی سی امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا اس میں انہوں نے اس کو نقل کر دی ہے امام سفیان سوری وہاں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں یہ بھی شامل ہے کہ سنی جو ہے نا وہ بسم اللہ جہرن نہ پڑھے اب آپ کیا کہیں گے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ کوفے میں رافضی بسم اللہ ہمیشہ جہرن ہی پڑھتے تھے بات سمجھو کوفے میں رافضی کیا کرتے تھے بسم اللہ جہرن ہی پڑھتے تھے رافضیوں کے مخالفت میں امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں یہاں اب سنت کی پیروی کیا ہے ان کی مخالفت میں آہستہ پڑھنا ہے رافضی پاؤں پر مسا کرتے تھے اب بھی پاؤں پر مسا کرتے ہیں اب بھی کرتے ہیں لیکن محمد بن فضائل پاؤں کو دھوتے تھے اس لیے جو کہتے ہیں کہ محمد بن فضائل شیعہ تھے وہ درست نہیں کہتے محمد بن فضائل کے استاد اللہ آپ کا بھلا کرے عمارہ بن قاقا یہ ابن شبرما ہے نا عبداللہ بن شبرما مکہ کوفے کے قاضی بھی ہیں اور محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں اللہ اکبر یہ ان کے بتیجے ہیں عمارا بن عمارا بن قاقا بن شبرما یعنی عبداللہ بن شبرما اور عبداللہ کے بھائی وہ کیا ہوئے قاقا اور ان کے بیٹے کیا ہوئے عمارا تو یہ بھی کوفے کے ہیں اور شکایت محدثین میں شمار ہوتے ہیں آگے ہیں ابو ذورا یہ ابو ذورا بن امر بن جریر بجلی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں وہ مشہور محدثن ابو ذرا راضی جو ہے نا وہ نہیں مراد ابو ذرا راضی نہیں بلکہ ابو ذرا پوتے ہیں کس کے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور وہ آگے شاگرد کس کے ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اور حضرت ابو ہریرا کا اس میں گرامی وہ عبد الرحمان ہے عبداللہ ہے اور ابو حرحرا پہلی کنیت ہے بعد میں ابو حرا عورتیں ہوئے ہیں ان سے پہلے کوئی ابو حریرا نہیں تھا یہ آپ نے کنیت رکھی تھی اور آپ ہی کی یہ کنیت تھی بعد میں ابو حرا ہوئے ہیں ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب محمد فضائل اور ان کے مراتب یہ مستقل ایک عنوان ہے مستقل ایک عنوان ہے اللہ اکبر کبیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے آٹھ سو سے زائد ان کے شاگرد حضرت ابو حریرہ سے روایت کرنے والے آٹھ سو سے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کتاب القناہ میں آٹھ سو سے زائد رابی روایت کرنے والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے ہاں، کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یتیم تھے امام بخاری بھی یتیم بلکہ نبی علیہ السلام بھی یتیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حفظ کا امتحان ہوا تو امام بخاری کے حفظ کا بھی امتحان ہوا حضرت ابو حریرہ کو غیر فقی کہا گیا تو امام بخاری کو بھی غیر فقی کہا گیا اب کیا کریں توافق تو ہے نا یہاں بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں ابو حریرہ پر جیسے یہ الزامات غلط ہے امام بخاری بھی غلط <laughs> سمجھ گئے یا نہیں یعنی حضرت ابو حریرہ سے ایک معرست ہے خاص حضرت جیسے سب سے زیادہ شاگرد صحابہ میں حضرت ابو ہریرا کے ہیں اب یہی دیکھیے کہ صحیح بخاری کا پڑھنا بڑا نوے ہزار ہے امام بخاری سے یہ اختصاص ہوا یا نہ ہوا امام بخاری سے ہیں نوے ہزار جو ان کے شاگرد کہتے ہیں گویا سب سے زیادہ شاگرد بھی وہ میں کس کے ہیں امام بخاری کے اور صحابہ میں سب سے زیادہ شاگرد کس کے ہیں حضرت ابو ہریرا کے ان کو بھی ان پر بھی یہ موترز ہیں بلکہ آج کے دور میں منکرین حدیث بھی ابو الحرن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں امام بخاری کے پیچھے بھی پڑے ہوئے آج کے دور میں بھی آل رحم حضرت ابو رحرا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں امام بخاری کے بھی پیچھے پڑے ہوئے و المیہ کی بات تو خیر حضرت ابو حضرت اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی کرے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تفصیل میں نہیں جاتا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ ابو رحرا سے محبت ایمان کی محبت ہے ایمان کی علامت ایمان کی علامت ہے ابو حریرہ سے محبت بلکہ سب صحابہ سے محبت ایمان کی کیا ہے علامت ہے اللہ سب صحابہ سے اور حضرت ابو حرا سے محبت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر یہی حضرت ابو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان اللہ دو بول ہیں دو کلمے ہیں دو کلمے ہیں کلمے سے مراد وہ کافیے والا کلمہ نہ نہ کلمہ نہیں ہے ہاں؟ کلمے سے مراد کافیے والا مولوی صاحب کلمہ نے الکلمہ تو لفظ دون مفرا دون مفرا دن مفرا دون پر تو تو کلمہ نہیں بلکہ کلمے سے مراد کیا ہے مامانا کلام اور قرآن مجید میں بھی ہے کل انا کلمہ تو ہوا قائل ہوا وہ کیا ہے کہے گا کیا رب جیون رب جیون اس سارے کلام کو اللہ نے کیا کہا کالما یہ کلمہ ہے کلمہ با مراد با مانا عبارت کو کیا کہتے ہیں کلمہ کلمہ شہادت بھی آپ کہتے ہیں نا کیوں بھائی کلمہ شہادت کہتے ہیں نا وہ کلمہ شہادت جو ہم کہتے ہیں وہ جنازہ میں کلمہ شہادت نہیں ہاں وہ کلمہ شہادت جنازہ پڑھتے ہیں وہ تو کے لیے پڑھتے ہیں کلمہ شہادت ہر مسلمان کو بہار ہونے کے لیے پڑھتے ہیں شاد اللہ الہ الا اللہ وعد اللہ شریق اللہ واشد اللہ محمد عبد و رسول یہ کہنا مراد تو کلمہ تعالی دو ہیں دو کلمے حبیب تعالی الرحمن رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں یہ اللہ تعالی کی یہ بھی صفت ہے وہ اہل بیت اللہ کی صفت محبت کے بھی قائل ہے نہیں ہیں اللہ محبت کرتے ہیں اللہ محبت کرتے ہیں اللہ متطہرین سے اللہ محسنین سے اللہ سے اللہ سے سے اللہ اللہ قرآن بھرا پڑا ان سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ یہ ساری صفتوں سے اللہ ہمیں متصف فرمائے اور پھر حبیب وہ کیا کرتے ہیں مانا کہ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں اللہ ان پر رحمتیں فرماتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں لیکن اللہ محبت کرتے ہیں حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں میں اس کو چھوڑتا ہوں زبان میں پڑھنے میں بڑے ہی آسان ہے کیونکہ مد والا کوئی کلمہ اس میں نہیں ہے مد والے کلمے ہوں تو زبان کو کھینچنا پڑتا ہے یہی لام الفام الف لام الفامی ہاں؟ لیکن سبحان اللہ ہر آدمی آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور اس کے لیے زیادہ اعلی فاضل ہونا کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک آدھ مسلمان ہونے والا غیر مسلمان وہ بھی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے کہہ سکتا وہ نہیں کہہ سکتا سبحان اللہ وہ بھی کہہ سکتا ہے کہتا ہے ہے ہے سکون سکون آتا آتا فلم ہیں پڑھنا ہے بہت آسان میزان میں بہت وزنی میزان میں بہت ہی وزنی سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ پڑھا جائے صدر دل سے تو یہ اتنا بڑا پلڑا آدھا نوکیوں سے بھر جاتا ہے اور جب الحمد للہ ہے تو پورا پورا پلڑا بھر جاتا ہے نیکیوں سے یہ دو کام اتنے وزنے ہیں یہ دو کام اتنے وزنے یا وہ پھر مسئلے ہیں کہ جناب اعمال کا وزن کیسے ہے کیسے نہیں ہے بول کا وزن کیسے ہے کیسے نہیں یہ سارے باتیں وہ پرانے دور میں تو آتی تھی آج کے دور میں بالکل وہ لا حال نہیں رہی آج تو ہوا تولی جا رہی ہے یہ آواز تولی جا رہی ہے یہ نقل ہو رہا ہے بلکہ یہ گرمی سردی اس کا حضر ہو رہا ہے پھر بالخصوص آخرت کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر ویسے ہی قیاس کرنا بالکل غلط ہے آخرت کے معاملات کچھ اور ہیں دنیا کے معاملات اور ہیں دنیا کے معاملات کو آخرت کے معاملات پر قیاس کرنا ویسے ہی بالکل بیکار اور احمقانہ بات ہے اس لیے میں ساری باتیں چھوڑتا ہوں میزان میزان میں بہت بھاری ہے وہ دو کرمے کے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم سبحان کلمہ تنظیم کلمہ تقدیش ہے کیا مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہر عیب نقص سے پاک اللہ ہر عیب سے پاک ہر نقص سے پاک ہر کمزوری سے پاک اور سب سے بڑا عیب کیا ہے کہ کسی کو کسی کا شریک بنایا جائے صرف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے یہ سب سے بڑا عیب اللہ رب العزت کا کوئی شریک ہے نہیں ہے نہ ذات میں ہے اور نہ ہے اس کی صفات میں ہے نہ یعنی ماں ہنگی اللہ کی تعریف کے ساتھ صرف تسبیح نہیں کہ اللہ پاک ہے بلکہ اللہ تمام صفات کاملہ سے متصف ہے جتنا کمال ہے جتنی خوبیاں ہیں وہ سب کی سب کس کے اختیار میں ہیں ان کا مالک کون ہے وہ اللہ واد اللہ شریف دیکھیے اللہ کے علاوہ جس کو جو خوبی ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے اللہ کے جتنی خوبیاں ہیں اللہ کے جتنے اشاف ہیں جتنے صفات ہیں وہ اللہ کی ذاتی ہے جب مخلوق نہیں تھی اس وقت بھی یہ ذات کے ساتھ اللہ کے صفات تھے جب مخلوق ختم ہو جائے گی اس وقت بھی اللہ واد لا شریک کے یہ ساتھ یہ صفات ہوں گے لیکن ایک مسئلہ ضرور اشارہ کیے دیتا ہوں تفصیل کی اس کی بھی گنجائش نہیں کہ ایک صاحب نے ہمارے بر صغیر میں ایک مسئلہ رہا ہے سوچنا طالب علموں سے اشارہ ہے سمجھیں اور یہ بڑا متنازع فی مسئلہ رہا ہے کس کا امکان نظیر کا اور امتناع نظیر کا کیا مطلب کہ نبی علیہ السلام کی مثال ہے یا نہیں ہے اور کوئی اللہ کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ ساتوں زمینوں میں جس طرح تمہارے یہاں نبی ہے وہاں بھی نبی ہے آدم آدم ان کا آدم کم ابراہیم ان کا ابراہیم کم ہے محمد ان کا محمد کم ایک روایت بھی آپ حیران ہوں گے اپنے مولانا عبداللہ لکھنوی نے تین کتابیں اس روایت کی تصحیح کے بارے میں لکھی کہ یہ ٹھیک ہے حالانکہ امام کی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ضعیف بمرہ بالکل یہ روایت منکر ہے اور ضعیف امام بہکی نے کہا حضرت نواب صاحب نے بھی اس کی تردید کی یہ مسئلہ رہا ہے ہمارے بر صغیر میں اب اس مسئلے کا حل کیا ڈھونڈا گیا اس سے جان کیسی چھڑائی گئی ایک حجت السلام نے کہا کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کی ختم نبوت جو ہے نا وہ ذاتی ہے وہ صفاتی نہیں ہے اب محمد کا محمد کا محمد نا کو ہوگا تو اس کی وہ صفت نبوت کی وہ صفاتی ہوگی ان کی ذاتی ہوگی فرق ہو گیا ہاں، سمجھ رہے ہیں یہ باریک سا مسئلہ ہے ذرا اس لیے آپ کی صفت صفت ختم نبوت کیا ہے وہ ساتھی ہے لیکن یہ بات بالکل غلط ہے اگر جو الاسلام نے کیوں نہیں کہی انہوں نے حجت الاسلام لقب ہے انہوں نے کیوں نہیں کی یہ بات غلط ہے جس مالک نے آپ کو رسول بنایا ہے اسی مالک نے آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا ہے بات سمجھ گئے یہ خاتم النبیین آپ کی ذاتی صفت بلکہ آپ حیران ہوں گے وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کی حیات بھی ذاتی ہے آپ کی حیات بھی ذاتی ہے کیا عرض کروں آپ پر موت تاری نہیں ہوئی یہ سمجھیے کہ دیا جر رہا ہے اور اوپر سرکوب رکھ دیا گیا ہے نیچے سے دیا روشن ہے بس روشنی اس کی جو ہے نا وہ بند ہوئی ہے روشنی جاری ہے اس لیے کہ آپ کی حیات وہ ذاتی تھی بھئی اگر ختم ہو جائے تو پھر ذاتی صفت ختم ہو جاتی ہے صفا حیات صفاتی ہے نا جب تک اللہ چاہے ہم زندہ ہیں جب اللہ چاہے ہم زندہ نہیں رہیں گے لیکن اگر یہ حیات ہماری ذاتی ہو تو ہم مریں گے بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں مریں گے تو اس کی تعلیم کیا رکھ دیا گیا جیسے مثال یوں سمجھیے آپ پر بھی یعنی موت نہیں آئی بس ایسے ہی سمے لے کے آپ پر پردہ ڈال دیا گیا اللہ اکبر کبیرہ بھائیو صرف اللہ شریک ہے جن کی تمام صفات ذاتی ہیں حیات بھی اللہ جلال کی صفاتی اور اللہ جلال کی جتنی ہیں وہ ذاتی ہیں وہ کسی کی دی ہوئی صفات نہیں ہیں مخلوق کے پاس جو بھی صفت ہے وہ سب اللہ جلال والے کرام کی عطا کی ہوئی ہے اس لیے حمد کس کی ہے اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ حمد کسی کی نہیں ہے حضرت محمد رسول اللہ کی نعت تو ہے حمد نہیں ہے کبھی حمد رسول اللہ کہتے ہیں کیوں بھائی اور حمد کہتے ہیں نا نعت رسول مقبول تو کہتے ہیں آپ لیکن نعت بار بار کہتے ہیں باد اللہ سما استفر اللہ نہیں کیوں کہ نعت اور یہ مدہ یہ اللہ کے علاوہ جن کے ذاتی صفات ہے تو بولا جاتا ہے لیکن حمد کا لفظ وہ اللہ اس ہستی کے بارے میں بولا جاتا ہے جس کی صفات کیا ہو ذاتی تو اللہ کی تمام صفات کیا ہیں ذاتی سبحان اللہ ہے وب اور جس جو ہر عیب سے پاک ہو اور جس کے تمام جو تمام کمالات سے متصف ہو عظیم بھی وہی باقی سب سے بات ختم بڑا کون ہے جو بہاد ہے بڑا کون ہے جو جس جس کو کہنا ہے بڑا کون ہے جو سارے خوبیوں کا مالک ہے بڑا کون ہے جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا لا یو سالو اما یا الم یو سالو بڑا وہ ہے اس لیے سبحان اللہ عظیم بڑا وہ ہے اور اس کا مفہوم دوسرا بھی کیا ہے کہ ہم جتنے سنا کہیں جتنی حمد کہیں جتنی تسبیحات کہیں ہماری تصویر اور ہماری یہ تقدیش اور ہماری یہ حمد ہیں اس اللہ وعدہ لا شریف کی کبریائی کا حق ادا نہیں کر سکی اور یہی پہ اس حدیث کا مفہوم ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اسی سنا ان کا انت کما اسن تعالی نفس یعنی آخری بات کیا کہ اس مالک المرت کی ہم جتنے بھی وہ ہماری تعریف سے برا الورا ہے وہ عظیم ہے ہم اس کی تعریف کا کو کر نہیں سکتے ہاں؟ اس کی تعظیم اور تقدیس کا حق ادا ہم سے ہو ہی نہیں سکتا اور یہی سبق ہمیں نبی اکریم حضرت محمد رسول اللہ نے دیا ہے یہاں تشبیح میں تحمید میں اور بھی باتیں ہیں لیکن انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اللہ سبحانہ صحت یہ ورد ہماری زبان پر جاری فرما دے دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ او لوگوں جو بخل سے ڈرتے مال خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ بخیل ہو جائیں گے مجاہد ہیں کرتے کہ مارے جائیں گے او ڈرنے والوں اور مال خرچ کرنے سے بھی ڈرنے والوں یہی پڑا کرو سبحان اللہ وب حمد ہی اللہ ذوالجلال کے نزدیک سبحان اللہ ہی یہ پہاڑ سونے کا بھی خرچ کر دیں تو اس سے بھی افضل اور اس سے بھی بہتر ہے سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی یہ سبحان اللہ واب ہی بہتر ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صاحب اسلام ہے نبی علیہ السلام نے سے پوچھا کہ ائی الکلام احب اللہ کے ہاں سب سے محبوب کلام کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مصطف اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائے لملائکتہ جو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمد فرشتوں نے بھی تو کہا تھا نا نہ کہا تھا نہ کہتے ہیں بلکہ قرآن نے تو کہا شہن اللہ یوسب ہو ہر شہری اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کہہ رہی ہے گویا مالا میں بھی اور پوری کائنات میں اللہ کی تشبیح اور اللہ کی تحمید ہو رہی ہے انسانوں تم بھی اللہ کی تشبیح اور اللہ کی تحمید میں لگ جاؤ بات سمجھے ساری کائنات میں یہ ہو رہا ہے عمل تم بھی اس عمل کو اختیار کر لو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے میں اپنے عزیز طلبا عرض کروں گا سند آپ نے لے لی اور یہ انعام بھی آپ نے ماشاءاللہ وصول کر لیا لیکن یہ سند آپ کے علم کے اختتام کی نہیں یہ شاید آپ کے علم کی ابتدا کی ہے گویا اب آپ میں اللہ نے اتنی صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ آپ کو عربی کتاب سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ گویا دروازہ اب علم کا آگے ہے علم کا دروازہ یہاں بند نہیں ہوا بلکہ آگے ہے اگر آپ سمجھیں کہ علم کا دروازہ یہ سیاست اور بخاری شریف پڑھنے کے بعد ختم ہو گیا تو یہ ہماری خواب خالی ہے ایک دفعہ پڑھنے سے بخاری ختم سمجھ نہیں آتی آپ حیران ہوں گے امام یعقوب فیروز آبادی ہیں رحمت اللہ علیہ اور لغت کے امام قاموش کے مصنف یعقوب انہوں نے بخاری پچاس مرتبہ پڑھی ہے ہمیں ایک مرتبہ سمجھ آ جائے گی یہ ہم تو ایک بار پڑھ کے کہتے ہیں بازی ختم ہو گیا امام عطیہ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادرس کے محدث بھی تھے مفسر بھی حافظ نے لکھا ہے ان کے ترجمہ میں کہ سات سو مرتبہ انہوں نے بخاری شریف پڑھی آپ کہتے ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک دو دفعہ پڑھ لیں تو بخاری شریف کے حق ادا ہاشا اللہ نہیں بخاری شریف کو پڑھے بار بار پڑھے بلکہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت محدث گوندری اللہ ہے کہ جو بخاری کو صحیح سمجھ کے پڑھ لیتا ہے وہ فقی گھر بن جاتا ہے بخاری آدمی کو فقی گھر بنا فقیر بنا دیتی ہے بخاری کیا ہے یہ فقیر فقیر بنا دیتی ہے جو بخاری کو سمجھ کے پڑھتا ہے اللہ ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک و بحمدک ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک